تعالی عنہ جس طریقہ سے خلیفہ منتخب کیا گیا تھا جی۔ اس طریقہ میں اور جو ووٹوں کا طریقہ ہے جی۔ ان دونوں میں فرق کو واضح کرنا ہے اس کی ضرورت اس وجہ سے محسوس کی ہے جی۔ کہ کچھ لوگ جو کہ یورپی تقلید میں اندھے ہو کر یورپ کے یورپ کے اور اسلام کے درمیان یہ گانگت اور اتحاد اور اتفاق ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اور یورپی تعظیم کے اندر آئنیت اور اتحاد ثابت کیا جائے وہ یورپ میں جاہلیت جی اور اس کے شرور اور ختم کو اسلام سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی اور مقصد ان کا یورپ کو راضی کر کے ان سے مفادات اور مراحت حاصل کرنا ہے اور یہ کسی پر مقی نہیں کیا ایسا جی، جی۔ کر کے وہ ان سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں پتہ پتا نہیں یہ سلسلہ کہاں پر جاری رہتا ہے تو ایسے لوگوں کا جی ناچیز اس موضوع کے اندر رد کرنا چاہتا ہے جس کے اندر یہ خصوصاً ثابت کیا جائے گا کہ ووٹنگ جیسے شر کو جی۔ اور فتنے کو جی۔ اور دلالت کو جی۔ لانت اور نحوست کو اسلامی طریقہ انتخاب کے ساتھ ملانا یہ سراسر دزل ہے فریب ہے تلبیس ہے تجویز ہے منافقت ہے جس طرح کے یورپی تہذیب جو ہے وہ اسلامی تہذیب کی ضد ہے اللہ اور یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے جی، جی، جی، ہاں۔ وہ جاہلیت ہے بے شک اسلام اور اسلام یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے جاہلیت ملت جاہلیہ دین جاہلی اور جاہلیت جو ہے ان کا دین کے ساتھ جی۔ کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا بنیادی فرق جی۔ جاہلیت اور آسمانی دین میں یہ ہوتا ہے کہ جاہلیت ایسے عقیدے اور ایسے اعمال کو کہتے ہیں کہ جن کی بنیاد محض جن کی بنیاد خواہش نفس کی استفاع ہوتی ہے اللہ تعالی کی محض کی تباہی جاہلیت کے لوگ آسمانی ہدایت سے معلوم ہوتے ہیں لہذا وہ اپنا طرز زندگی اپنے اصول وہ ایسے بناتے ہیں جو محض نفسانی ہوتے ہیں جی، جی۔ شیطانی ہوتے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب وہ محض نفسانی اور شیطانی ہوتے ہیں جی جی طاقتور لوگوں کے بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں جی، جن کے اندر ظلم زیادتی شر فساد یہ لازمی ہوتا ہے لہذا ایسے نظام زندگی کو خدا کے دینی خدا تعالیٰ کے دینی نظام زندگی اور آسمانی نظام زندگی کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوتی وہ شیطانی ہے یہ رحمانی دین رحمانی ہے جاہلیت شیطانی ہوتی ہے کیونکہ جی، جی۔ وہ نفس کی اتباع ہے اور یہ باہر کی اتباع کی ہے یہ باہر کی اتباع قرآن مجید فرقان حمید میں قربان جائیں جاہلیت کا لفظ چار مقام پر جی، سبحان اللہ ذکر فرمایا ہے جی۔ چار مقام پر پرانے مجید میں جاہلیت کے لفظ کا ذکر چار مقام پر کتنے مقام پر چار ایک سورت عال عمران آیت نمبر ایک سو چون دوسرا سورت معاہدہ آیت نمبر پچاس تیسرا سورت احزاب آیت نمبر تینتیس چوتھا سورت فتح آیت نمبر چھبیس پہلے مقام پر اللہ نے فرمایا یا منافقین کے متعلق فرمایا کہ منافقین ایک جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے گمان کرنے لگے جس طرح کے جاہلیت کے گمان ہوتے ہیں یعنی جاہلیت کے لوگ جس طرح اللہ کے متعلق گمان رکھتے تھے اس طرح وہ منافق اللہ تعالی کے متعلق گمان رکھنے لگ گئے اس آیت کریمہ نے بتایا کہ جاہلیت کے لوگوں کا گمان اور نظریہ اور فکر اور سوچ جو ہے وہ انتہائی گمراہی ہوتی ہے وہ نفس نفس کی وجہ کے پیچھے چلتے ہیں اس وجہ سے خدا تعالی کے دیر کے خلاف ہوتا ہے دوسرے نمبر پر دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا آپ حکمل جاہلیت یا نبون اور من افسر و ملوا ہے حکما لکھومی یو اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ یہ یہود ہے سارا جی یہ تمہارے فیصلے کو قبول نہیں کرتے تمہارے فیصلے کو جب قبول نہیں کرتے تو یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں کیا مطلب کہ حق کا فیصلہ خدائی فیصلہ آسمانی فیصلہ رحمانی فیصلہ تو تیرے پاس ہے بابو یہودی تیرے فیصلے کو نہیں مانتے جی۔ اور فیصلے کی طرح بلاتے ہیں تو ان سے پوچھ کیا یہ جاہریت کے فیصلے کو تلاش کرتے پھر اللہ فرماتا ہے وہ من افسروں میں اللہ فکم اللہ تعالیٰ سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اچھا فیصلہ کرتا ہو جمع نے جو قانون فرمایا لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین اور ایمان والے یعنی مطلب کہ یقین اور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ کا کوئی نظام نہیں کوئی قانون نہیں کوئی فیصلہ نہیں اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب مسئلہ کر رضا توجہ دوستوں جی۔ یہ شاید پہ کریم کے ساتھ جی جو ابھی میں نے سورت معاہدہ سے تلاوت کی ہے جی تفصیل میدانی شریف تفسیر گفر مہانی شریف تفسیر کبیر اکثر موتبہ تفصیلوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حکم جاہلیت جاہلیت کا فیصلہ حکم کیا ہے اللہ لگی ہودا حنت گپت ہو حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف میدان کا جانا اور حق کے فیصلے کے اندر بغیرتی بسر فرمایا جاہلیت سے بل جاہلیت الملت الجاہلیہ التی ہے یا مطابعت الحوا امام بیداری فرماتے ہیں یہاں جاہلیت سے مراد کیا ہے جاہلیت کیا چیز ہے فرمایا جاہلیت والی تہذیب جاہلیت کا طریقہ جاہلیت کا دین جاہلیت کا تمدن وہ کیا ہے اللہ کی ہے یا الحوا وہ ہے نفسانی خواہش کے پیچھے چلنا اب جو جو لوگ جاہلیت والے ہیں وہ کون ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرتے جو لوگ دین کے مقابلے میں نفس کی خواہش کے اتباع کرتے ہیں اور کس کو معلوم نہیں کہ یہود و نشارہ جو ہے خصوصاً یورپ والے بے شک وہ خبیص بے شک ہاں۔ اتباع ہوا میں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے میں اتنے اندھے ہیں کوئی شک نہیں کوئی شک کہ انہوں نے یہ جدید دور کے یہود نسارا نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا انہوں نے خال سائنس کی اتباع کی ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ فلسفے کی اتباع کی ہے اور سائنس اور فلسفے کی اتباع غالب ہے کیوں کہ یہ ہمیشہ اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں لہذا جاہلیت جاہلیت جو ہے جاہلیت والے لوگوں اور جاہلیت کی تہذیب جو ہے ان میں اور مسلمانوں میں اور اسلام مسلمانوں کی تہذیب میں فرق نہ کرنے والا بدترین منافع ہے جاہریت والے اور مسلمان برابر نہیں مسلمان وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی پیروی کرتے ہیں یعنی عقیدہ اور عمل وہی مانتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے اور جو جاہلیت والے ہیں ملعون وہ نہ عقیدہ وہ رکھتے ہیں اور مانتے ہیں نہ وہ عمل مانتے ہیں زیادہ وہ کمینے اسلام کے مقابلے میں ہیں ان کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اور جاہلیت کی تہذیب جو ہے کفار کی جو تہذیب ہے ان اس کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ان کے اندر بہت المشرے ہے جیسے مشرق مغرب کے اندر فن فاصلہ ہے اسی طرح مسلمانوں اور کافروں میں اور جو ہے اسلام اور جاہلیت جو ہے ان دونوں میں اسی طرح کا فاصلہ بات سمجھ آئی کہ نہیں لہذا میرے دوستو اسلام کے بدترین دشمنوں کو سمجھنا کیونکہ جو یورپ کی تہذیب کے یورپ کی تہذیب کے افکار اور اعمال کو یورپ کی تہذیب کے اجزاء کو اسلام سمجھتے ہیں یا اسلام بنانا چاہتے ہیں یا اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں سمجھنا یہ مرون لوگ ہیں کفر اسلام سب ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے اپنے آپ ہیں عقائد ہیں اور اسلام جو اسلام ہے اس کے اپنے ہیں کفر والوں کے اپنے ہیں اسلام والوں کے اپنے ہیں ان کے امال اور ہیں ان کے اعمال اور ہیں لہذا دونوں کے اندر مطابقت سمجھنا اور ان کے اندر جگانگر سمجھنا اتحاد سمجھنا یا اتحاد کی کوشش کرنا ایک بنانے کی کوشش کرنا سمجھ لو چاہے وہ ملا ہے چاہے پیر ہے پڑھنے درجے کا منا یہاں پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آلال کا وہ فرمانے میں سمجھتا ہوں جی۔ میں سمجھتا ہوں وہ فرمانے علی شان ایسے ہی خبیص جو حالات جی اور منافقین برابروں کے لیے ہے حضرت نے فرمایا تم قد ال اسلام اروتن اروتن لمبا ناشا پی ہے اللہ اکبر قبیلہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا فرمایا اسلام کی رسی اسلام کی رسی تار تار کر کے اس وقت توڑ دی جائے گی جس وقت اسلام کے راہبر ایسے لوگ بنیں گے کہ جو جاہلیت کو نہیں پہچانے ہاں، ہاں، ہاں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اسلام کو نہیں پہچانیں گے اسلام کو نہ پہچاننے والا راہبر بنے تو میں سمجھتا ہوں بات سمجھنا اسلام کو نہ پہچاننے والا لیکن کم از کم جاہلیت کو پہچانتا ہو ہاں، ہاں۔ کفر کو پہچانتا ہو ہاں، اگر یہ راہ پر بنے گا تو وہ نقصان اتنا نہیں کرے گا اسلام کا جتنا کہ وہ کرے گا جو جاہلیت کو نہیں پہچانتا اس لیے علماء فرماتے ہیں جی۔ کہ اگر کسی کام کے لیے ایک جاہل ہے لیکن وہ پاک دامن ہے جی۔ نیک ہے جاہل نیک ہے جی، اور علم والا ہے وہ خاص ہے بدکار ہے فرمایا اگر کسی کام میں دونوں کی دونوں میں سے کسی ایک کی ضرورت ہے دونوں میں سے ایک کی ضرورت ہے جو نیک جاہل ہے اس کو لے لو اور جو بدکار عالم ہے اس کو چھوڑ دو یہ فصل الباری شریف کے اندر ہے لمرو بین الجاہل حفیظ اولا جب ضرورت ہو دونوں میں سے کسی ایک کی تو ترجیح اس کو دو جو جاہل پاک دامن ہے جو نیک ہے کیوں کہ اگر وہ جاہل ہے نہیں جانتا نیک ہونے کی وجہ سے وہ صاف کہہ دے گا بھائی یہ کام میں نہیں جانتا لہذا کسی اور کو تلاش کرو جو بدکار ہے نام مراد وہ جھوٹا غلط راستہ بتا دے گا تو کیا بنے گا بھائی اس وجہ سے اس وجہ سے میرے بھائی جاہلیت والے بہت تباہی کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے اس فرمان کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ فرمایا اسلام اس وقت ختم ہوگا جب اسلام کے پر جاہلیت کو نہیں پہچانے اور جاہلیت کیا ہے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا زندگی کے اندر زندگی کے اصول زندگی کے اصولوں میں نظام حیات میں نظام حیات کے اصول بنانے میں محض اجتماع ہوا کرنا خواہش کی اتباع کرنا اور خدا تعالی کی وحی کی اتباع نہ کرنا یہ ہے جاہلیت کس طرح تفصیل پیدا بھی اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو کہ یورپ والے وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہاں پر خدا کے دین کا اور وہی کا کوئی تعلق نہیں ہے نے صاف لکھ دیا ہے ان لائنوں نے صاف لکھ دیا ہے جی۔ سب کی کتابوں کے اندر یہ محفوظ ہے کہ ترقی پسند نظریہ حیات وہ ہوتا ہے جس میں نہ جنت کا نہ وہی کا نہ خدا کا نہ رسول کا نہ دولت کا کسی چیز کا تصور ہی نہ ہو اس کو ترقی پسند نظریہ کہتے ہیں اور یورپ اسی ترقی پسند نظریے پر چل رہا ہے تو وہ صاف کہتے ہیں کہ بھائی باہر کا کوئی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں حتیٰ کے بعد یہاں پاکستان کے پیروں کے منہ سے بھی یہ نکلا ہے جی، جی، کہ کسی خدا کی ضرورت نہیں کسی رسول کی ضرورت نہیں زندگی گزارنے کے لیے اور جہلیت اسی کو کہتے ہیں بے شخصیت اسی چیز کا نام ہے مطابعت آتے ہوا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جہلیت کے فیصلے اور حکم کو چاہتے ہیں یہ معلوم ہوا مسلمان اسلام کا فیصلہ اسلام کا نظام اسلام کی حکومت اسلام کا حکم چاہتا ہے اور دوستوں میرے ایسے ہی لوگ جو ہیں اللہ جل شاہ ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ہی لوگوں کے کو خطاب کر فرما رہا ہے بہت من لہذا اسلام والے جہلیت والے نہیں جہلیت والے اسلام والے اور جو جہلیت والوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا اسلام کو جہلیت بنانا چاہتے ہیں روڈ میں کیسے ایمان ہو سکتا ہے یہاں پر ایسے ہی لوگوں کے متعلق اقبال نے کہا وہ کہتے ہیں یہ مجدد کیسے ہیں یہ جدت جدت کے جو نعرے لگاتے ہیں کہتے ہیں نئے نئے نئے نیا زمانہ ہے تو سب کچھ نیا ہونا چاہیے ریل بھی نیا ہونا چاہیے اقبال کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نئے نئے کا نارا لگاتے ہیں نا یہ وہ مجدد ہیں جو اسلام دین کو چھوڑ کر ایک اور دین یورپ سے لینا چاہتے ہیں ایک مجدد وہ ہوتا ہے اصل مجدد وہ ہے جو ہر صدی میں آتا ہے وہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے ایسے لوگ کہ جن کے ذہن دل دماغ میں دین حق جو ہے وہ صحیح محفوظ نہیں بلکہ گمراہی ان کے ذہن دل دماغ میں اسلام کے ساتھ مل گئی ہے تو ایسے لوگوں کے سامنے دین اسلام کو صحیح شکل میں پیش کرنا اور جو گمراہی ہے اس کو گمراہی دکھا دینا اور جو حق ہے اس کو حق دکھا دینا ہدایت دکھا دینا اصل مجدد کا یہ کام ہوتا ہے مجدد یہی کام کرتا ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی کو الگ اللہ کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے دین وہی جو سرکار نے دیا لیکن جب لوگوں کے ذہن گمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ گمراہی دور کر کے صحیح شکل دین کی بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین ہی نیا لے آنا کسی کافر سے اور پہنا یہ چیز ہے دین نیا پیش کرنا اور بات ہے اور نئے نبی پاک کے دین کو نیا کر کے پیش کرنا اور بات ہے ایک ہے دین نیا دینا ایک ہے حضور کے دین کو نیا بنا کر دینا اس میں زمین آسمان کا فرق تبدیل جو ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دین جو صحیح طرف صالحین کے پاس تھا اسی طرح کا لوگوں کو دینا اور جو گمراہی دین کے اندر شامل ہو چکی تھی ہو چکی ہوتی ہیں ان کو دفاع کر دینا اور صحیح رخ جو اسلام کا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ کیا ہے یہ ہے تجدید تجدید دین اس کو کہتے ہیں جس طرح کے لوہے پر زنگ چڑھ جائے جی جی کیا چڑھ جائے جائے تو زنگ ریگ مال کے ساتھ اتارا جاتا ہے جی، تو زنگ اتارنا اور بات ہے جی اس کو پھر نیا روشن کر دینا جی ہاں، ہاں، ہاں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کر پھینک دو ٹھیک ہے اور اس کی جگہ جو ہے اس کی جگہ کوئی اور چیز اٹھا کر تو اس کو کہو آپ یہ استعمال کرو یہ اس لوہے کو نیا کرنا نہیں لوگوں کے ذہن میں دین زنگ آلود ہو جاتا ہے کا کام ہوتا ہے زنگ اتار کر اس کی صحیح تصویر پیش کرنا لیکن اقبال یہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے ہمارے زمانے کی نوسط کہ اس زمانے کے اندر ہم جس یورپی فطروں سے گزر رہے ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا المیہ اب یہ ہے کہ مجدد جو ہے نا جو بھی اٹھتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ مسلمانوں کو کہتا ہے انگریزوں کے پیچھے چلو یورپ کے پیچھے چلو ہدایت ادھر ہے دین ادھر ہے اقبال کہتے ہیں یہ جو تجدید کا دعویٰ ہے نا اور یہ جو تجدید آج کل چل رہی ہے یہ ہے فرنگیوں کے پیچھے چلانے کا بہانا آج کے مجدد بہانے ڈھونڈتے ہیں انگریزوں کے پیچھے چل رہے اور کہتے یہ ہیں کہ جناب آپ دور نیا ہے لہذا ہم تجدید کر رہے ہیں بات نہیں اقبال نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں بہت اچھی ایک تو ضرب کلیم کے اندر ہے بلکہ دونوں ضرب کلیم کے اندر ہیں ایک کا عنوان جدت ہے جدت کے اندر فرماتے ہیں دیکھے تو دیکھے تو زمانے کو اپنی نظر سے زمانے کو اپنی نظر سے اگر دیکھے غیروں کی نظر سے نہیں یعنی ایمان کی نظر سے نظر سے دیکھ منافق پر فرنگی نظر سے نہیں اگر فرنگی نظر سے دیکھے گا زمانے کو تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ظلمت ظلمت ہی ہوگی لانت ہی لانت ہوگی حق بنتا ہے اگر دیکھنا ہے زمانے کو تو فرمایا اپنی آنکھ سے دیکھ حبیب دی ہوئی آنکھ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دیکھے دیکھے تو اگر اپنی نظر سے اپنا منور ہوں تیرے نور دور ہے اگر اپنی نظر سے تو دیکھے گا آسمان تیرے شہری کے نور سے تیرے سرور سار سے آسمان بھی روشن ہو جائیں گے کیا مطلب تیرے نور سار یا یعنی شہری کے بعد پوچھ کر اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں جو ہدایت کا سوال کرے گا اس وقت پھر ایسی تجھے روشنی ملے گی جس روشنی سے سارا زمانہ ہی منور ہو جائے گا سارا زمانہ ہی منور ہو جائے گا خرشید کرے قصبے لیا تیرے شرر سے ظاہر تیری تقدیر سے ہو سیما ہے کمر سے ظاہر تیری تقدیر ہو ظاہر تیری تقدیر ہو سیما ہے کمر سے فرماتے ہیں سورج بھی تیرے نور سے پھر مانگے گا سورج بھی تیرے نور سے بھیک مانگے گا کیا مطلب ایسی ہدایت آئے گی ایسی ہدایت آئے گی فرشتے بھی کہیں گے وہ ہدایت ہے تقدیر تیری چاند کے اندر تمہیں نظر آئے گی دریا آپ سے منہ تیری موجود ہر سے شرمندہ رجاز ہنر اب یار اور ایسے لوگوں کو کتاب کر کے کہتے ہیں جو فرنگیوں کی فکر لیتے ہیں ان کے سبق لے کر پھر مسلمانوں کے برابر بننا چاہتے ہیں اقبال فرماتے ہیں اب یار کے افطار تخیل کی گدائی اب یار کے افطارو تخیل کی گدائی کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی فرماتے ہیں کیا تیرے اندر غیرت نہیں ہے غیرت بن گیا ہے کافروں کے افکار کافروں کافروں کے نظریات لیتا ہے کافروں کی تہذیب لیتا ہے جو بے تہذیبی تہذیب ہے جانوروں سے بد کر تہذیب ہے تو وہ لیتا ہے وانت ہے تمہیں شرم نہیں آتی یار ہو اغیار کے افکار ہو تخیل کی گدائی کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی کیا تو اپنی خودی سے اپنی غیرت سے اپنی ایمانی پہچان سے خالی ہو گیا ہے تمہیں تمیز ہی نہیں ہے تمہیں اتنا تمیز ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نظریات اور افکار عقائد مال اور ہوتے ہیں کفار کے اور ہوتے ہیں نہیں ہے ملحون کچھ تو سوچ فرمائی اس مقام پر اقبال یہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے تب آپ کا ایجاد سے چیزوں کی یاد مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے افکار ہیں ہر دور میں جب وہ افکار و نظریات جب پرانے ہو جاتے ہیں تو آ کر جو ہر تک پہنچ جاتا ہے پھر انہیں کو تازہ کر دیتا ہے وہ مجد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجھو کی ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے تباہ اس کا زمان سمجھو نا کوئی احمد ہی ہوگا یہاں پر جو یہ چیزوں کی سرسی چیزوں کی یاد یہ سب آنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی انہوں نے دین ہی دیا ہے ساری دنیا ہر دور کے اندر ان کا جواب کرتی ہے ان کی غلام ہم کہتی ہے اپنے آپ کو ان کی خاطر بنتی ہے کیا وجہ ہے وہ کیا دیا انہوں نے انہوں نے اللہ کا دین ایجاد کیا یعنی ملا ہے جو ہے کون سا ایجاد کیا کون سی مشین بنائی نے دین نیا کیا ہے دین سے ہی لیا ہے پوری دنیا ان کا سوال کر رہی ہے جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمان تقلید سے ناکارا نہ کر اپنی خودی کو کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگان فرماتے ہیں یہ غیرت اپنی پہچان اپنے ہاتھ میں رکھنا مسلمان بن کر اسلام کے دائرے میں رہنا اور کافروں سے کچھ کافروں کے افکار و نظریات کو نہ لینا اقبال فرماتے ہیں یہ ایسا دنیا لگتا ہے قیمتی موتی ہے جو دنیا میں صرف ایک ہے دوسرا نہیں ہے ایک ہے دوسرا نہیں ہے فرماتے ہیں خبردار کافروں کی باتوں پر نہ چل وہ اپنی خودی کو بیکار نہ کر تقلید سے اپنی خودی اور غیرت اور ایمان کو خراب نہ کر برباد نہ کر اندھا نہ کر ایمان کو ضائع نہ کر منافق نہ بن کافروں کے نظریات اور جو افکار ہیں وہ نہ لے ان کے پیچھے نہ چل میرے لیے اللہ کے نبی کا نور کافی ہے جو مشرقی نے فرمایا مشرقوں کی آگ سے روشنی نہ لو اب یہاں پر حضرت حرکت بصری نے پوچھا کہ حضور اس کا مانا کیا ہے کیا کافر کی آگ سے آگ نہیں جلا سکتے آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں مجرموں سے مشورے نہ لینا جس کو آج کل کہتے ہیں نہیں روشنی حضور نے فرمایا روشنی میری کافی ہے خبردار نام کی روشنیاں بہت آئے گی ان سے نہ لینا روشنیاں بہت آئیں گی ان سے روشنی نہ لینا میری روشنی کافی ہے اقبال فرماتے ہیں اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک تصور میں فقط بند میں شبان مسلمانوں کو چاہیے یہ تجدید کرتے رہے گل دلاتے کیوں اس واسطے کیوں اس واسطے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے گئے اس دین کے اندر جب خلل ادھر ادھر سے آنے لگے گا تو مجدد کا کام بنتا ہے صحیح تصویر پیش کرے فرماتے ہیں فرماتے ہیں آخری آخری شیر میں ایسے آج کے جو فرنگی مجدد ہیں جو انگریزی مجدد ہیں ان انگریزی مجددوں کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے فرماتے ہیں لیکن لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز ہے تجدید جو آج کل تجدید کی شہرت ہے تجدید کے دعوے ہیں جو تجدید کی مشہوری ہو رہی ہے مجدد فلاں آیا فلاں گلایا فلاں پتا نہیں کسے نکلائے فرماتے ہیں لیکن مجھے ڈر ہے جی۔ لیکن مجھے ڈر ہے یہ آواز ہے سجدی مشرق میں ہے تکلید فرنگی کا بہان مشرق میں ہے تقلید فرنگی بہان فرماتے ہیں جو جتنے مجھے دن دن والے ساون کے مہینے میں بارش سے جس طرح ڈڈو پیدا ہوتے ہیں کے دور میں اس طرح مجدد پیدا ہو گئے فرمایا جتنے بھی پیدا ہو رہے سمجھنا یہ کوئی تجدید نہیں کرتے صرف فرنگیوں کی تقلید کرتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں لیکن کمی نے نام تجدید کا دیتے ہیں وہ تجدید کو مجھے حضرت نے تجدید گولوی نے تجدید ہمارے حضرت نے کی تجدید جتنے بزرگوں نے کی ہے انہوں نے کافروں سے کافروں سے کافروں سے کچھ نہیں لیا اسلام ہی دیا ہے اور اسلام کو جدا کیا ہے جی جی جی اب ایسے مجدین جو ہیں وہ نئی سے نئی کتابیں نئی سے نئی بکواسات اور بیانات ان کے جاری ہوتے رہتے لیکن نتیجہ ہی ہوتا ہے جی جی مقصد ہے اللہ کے بندوں کے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی تعبیر تعویذ مسائل کو بناتے ہیں بدتمیزوں کو اتنا تمیز نہیں ہے ظالموں اسلام نور ہے تعلیم سور ہے امیدوں تمہیں اتنا پتا نہیں گدے اور ہوتے ہیں گھوڑے اور ہوتے ہیں شاہین اور ہوتے ہیں بال شاہین اور ہوتے ہیں گدھے اور ہوتی ہیں گدھوں پر شاہین کو مت کرو گدھوں کے ساتھ شاہین کو مت ملاؤ شاہین کے ساتھ گدھوں کو مت ملاؤ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو نہ ملاؤ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو نہ ملاؤ ان دونوں میں تمیز رکھو اب میرے ساتھ دوستوں دیکھو ان بدتمیزوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے طوفان جو کھڑا کیا ہے کہ افکار اور نظریات اعمال جو ہیں وہ ہوتے کفار کے ہیں لیکن ثابت اسلام سے کرتے ہیں قرآن کو بدلتے ہیں حدیث کو بدلتے ہیں صرف سالین کے باتوں کو بدلتے ہیں ایسے طریقے سے بدلتے ہیں عوام کو سمجھ نہیں آنے دیتے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے جس کو علم کی روشنی دی ہے وہ ان کی ساری چوری پکڑ لیتا ہے ہم نے ایسے چوروں کی بہت سی چوریاں پکڑی ایک آج دیکھنا پکڑی تو سمجھے کہ نہیں سمجھ سب لہج ارے بھائی نہ ہم یورپ کی رعایت لینا چاہتے ہیں کینیڈا ہاں، کی نہ ہم کوئی رعایت لینا چاہتے ہیں نہ وہاں سے کچھ داد لینا چاہتے ہیں نہ لینا چاہتے ہیں میں چل رہا کے فضل سے بات تو خریدیں گے ہم ہم لالچ میں آ کر کفر کی تکلیف کا نہ سبق دیتے ہیں اور نہ سبق دینے کی اجازت دیتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق اس کتاب کے اندر جتنا شریعت کے ساتھ اسلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے شاید کسی کتاب میں اس کے اندر ایک عنوان ہے ریاست مدینہ میں حق کے رائے دہی ریاست مدینہ میں حق رائے دہی اللہ یعنی مدینہ کی ریاست اور مدینہ کی حکومت جو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اس کے اندر عورتوں کو رائے دینے کا حق رائے دینے کا حق ثابت یہ کرنا چاہتا ہے ماد اللہ اہل بیت بیا ماد اللہ جس طرح کی آج کل ووٹ ڈالتی ہیں عورتیں اسمبلی میں ادھر ادھر جاتی ہیں تو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ سارا کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بیویوں نے دیا اور پارلیمنٹ کو وہ مجلس شورا کہنا چاہتا ہے بات کو سمجھنا پارلیمنٹ اور مجلس اسلام میں مجلس شورا ہے جی، جی، جی، لیکن وہ مشورے کی مجلس کو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ کو وہ کیا کہتا ہے سے شورا کہنا چاہتا ہے بات کو سمجھنا اور اس نے صاف آگے کہا بھی ہے حضرت سیدنا عبد الرحمان بن کو اس نے چیف الیکشن کمشنر کہا ہے پھر آگے کہتا الیکشن میں خواتین بھی شامل ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار ایسی مثال قائم کی گئی ہے الیکشن کا یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب ہوا تھا تو جو انتخاب کا طریقہ تھا اس کو الیکشن کہتا ہے اور الیکشن کہہ کر حضرت عبد الرحمان بن عوف کو کہتا ہے chief election chief election commission commissioner اور پھر کہتا ہے کہ جبکہ آج کے دور میں ہم سیاسی ہاں اس الیکشن میں خواتین بھی شامل ہوگی اور تاریخ میں پہلی بار ایسی مثال قائم کی گئی جبکہ آج کے دور میں ہم سیاسی معاملات میں عورت کی شمولیت کا چہرہ مغرب کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بارکس ہے یہ اسلام ہی تھا جس نے آج بھی سے چودہ سو سال قبل عورت کو حق کے رہے رائے حق کے دہی کا حق ادا کیا اب بات کو سمجھنا اس میں ایک ظلم تو اس نے ذکر کیا ہے کہ مدینہ شریف کی ریاست میں عورتوں کی رائے دینے رائے دینے کا عنوان ڈال کر اس نے یہ زیادتی ضرور کیا یہ تاثر دیا کہ مدینہ شریف کی ریاست جو ہے وہ بھی کسی الیکشن اور ووٹوں کے ذریعے بنی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ آگے آیتیں وہ پیش کرتا ہے حدیثیں وہ پیش کرتا ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں کہ جن کا تعلق اس عنوان اس موضوع کے ساتھ ہے ہی نہیں لے کر وہی بات دیکھ کر گیا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہاں، ہاں، ہاں۔ حرم جاپتی ہن اب دیتا میرے بھائیوں اللہ ریاست مدینہ کے مقام کے ساتھ ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ سے اور اس حق کرائے دہی کو قانونی بنیاد فراہم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے فلفائے راشدین نے اپنے ادوار میں خواتین کرائے کی ریاستی معاملات میں شمولیت یقینی بنائی میں پوچھتا ہوں دیکھیں آیا کہ اس میں کون سی پوچھ لی ہے جی بیعت کون سی بیعت صورت ممتحنہ میں عورتوں کی بیعت جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی جی، جی، اس بیعت کا ذکر یہاں کرتا ہے اس موضوع کے ساتھ بتائیے کیا تعلق ہے اس کا نبی قرآن فرماتا ہے وہ قرآن بھی سناتا ہوں یا ایوہ النبی اللہ جاک المومنات جبایحنک علا اللہ یشرکن بینا ایشینا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادون ولا یأتین ببختان لفترینه بین ایدین وارجمعین ولا یحسنک فی محروف فبایعهن واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم پیش نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں اور بیت کرتی ہیں اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کرے گی اللہ کا شریف کسی چیز کو نہیں کرائے گی چوری نہیں کرے گی زنا نہیں کرے گی قتل نہیں کرے گی اپنی اولاد کو حجی ہاں اور نہ ہی کچھ بوتان باندھے گی کسی پر اور نہ تیری نافرمانی کرے گی کسی بات میں ان کی بیعت کر محبوب اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے ایمان سے بتانا میرے بھائیوں اس آیت میں کون سی بات ہے مدینہ شریف کی حکومت قائم کرنے میں یہاں پر تو صرف یہ ہے کہ توبہ کروائی حضور نے اور اس کو بیات توبہ کہتے ہیں اور یہ بزرگ لوگ اللہ والے جب مرید کرتے ہیں تو کسی طرح کی بیعت عورتوں سے اور بچوں سے کر لیتے اور کہتے ہیں توبہ کرنا ہم تمام گناہ سے چھوٹے بڑے ہم نے چھوڑ دیے آگے نہیں کریں گے اگر اگر یہ بیعت یہ ریاست اور کوئی ملک اور حکومت قائم کرنے میں اس کو کوئی مداخلت ہے اور ووٹوں کی حیثیت رکھتی ہے تو میں پوچھتا ہوں پھر ہر پیر جو ہے وہ بادشاہ بن گئے ہر پیر اسی طرح کی بیٹھ لیتا ہے بادشاہ آگے پھر یہی آئے پھر آگے پیش کی پھر آگے اسی آیتوں کے ساتھ دو حدیثیں وہ بھی پیش کی کیسی عجیب بات ہے کہ اس کو اتنا پلیز نہیں ایک بیت خلافت ہوتی ہے ایک بیت توبہ ہوتی ہے ایک ہے بادشاہ بنانے کی بیت لینا ایک ہے توبہ کی بیت لینا ارے نبی کبھی تو لے رہے ہیں توبہ کی بیت اور تو اس کو بنا رہا ہے خلافت کی بیت اتنا کمیز نہیں ہے کیونکہ دماغ ہے منافقت کر رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ خلافت کی بحث کیا ہوتی ہے اور پیری مریدی کی بحث کیا ہوتی ہے سودا کی بحث کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے گنا ہوں معافی مانگنے کی بحث کیا ہوتی ہے یہ تمام جانتے ہیں لیکن ایسے بندے پر یہ میں نہیں جانتی میں نہیں سمجھتا کہ ایسے پر اس بیا کے خلافت اور بیا کے توبہ کا فرق مرد تھا اس کو معلوم نہیں تھا اس وجہ سے اس نے نہیں اس نے جان بوجھ کر ڈنڈی ماری ہے بازی کی ہے دین کو قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے اس سے غلط مانا یہود اس کی طرح لیا ہے اسی وجہ سے اس کو یہودیوں کے ساتھ رہنا پسند ہے بات کو آگے اس نے آگے اس نے حضرت سیدنا عثمان ربی ربی اللہ تعالی عنہ کی بیعت اور انتخاب جی جی جی جی کو ذکر کیا اور پھر جناب جی ذکر کر کے وہاں پر یہاں پر اس نے دو فریم دینے کی کوشش کی دو فریم ایک یہ فریم دیا کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیعت اور انتخاب جو ہے اس کو ووٹوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ایک یہ فرق دیا اس نے حالانکہ جس طرح کہ میں آگے بیان کروں گا کہ ووٹ اور بیعت جو طریقہ انتخاب عثمانی ہے یا اسلامی ہے اس میں زمین عثمان کا دوسرا اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جی حکومت بنانے میں اسلام عورتوں کو بھی حق دیتا ہے اور عورتوں کو بھی کہتا ہے تم بھی شامل ہو جاؤ ضروری ہے تمہارا شامل ہونا آسان ہے یہ وہ کہتا ہے جی یہ میں دونوں باتیں اس کی پکڑ کر اس موضوع کے اندر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھو اس کی کتنا بڑی چوری ہے اور اس نے کتنا بڑا اسلام کا نقصان کیا ہے اس طرح کے جتنے بھی ذہن کے لوگ ہیں جی، جی۔ بات ہوتی ہے کہ یہ جو بھی کلام کرتے ہیں تو محض فرنگیوں کا انگریزوں کا مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے ہے جی ان کمینوں کے پیچھے ان شریفوں کو چلانے کے لیے یعنی جن کو تمیز نہیں ہے کہ ہم ہم ہم شہباز ہیں ہمارا دین شہبازی ہے ایسے ایسے ہی ہی ایسے ہی یہود پرستوں کے متعلق پیٹ پرستوں کے متعلق دنیا دولت کے بھوکے بھوکوں کے متعلق اقبال نے کہا تھا ہاں۔ کہ وہ کہتا ہے کہ شکر ہے یار تو اگر بدل گیا ہے نا تو آج شریعت بھی بدل گئی ہے ہاں، تو بدلا ہے تو تیرے ساتھ شریعت بھی بدل گئی اب وہ شریعت بھی نہیں رہی وہ شریعت اور تھی وہ شریعت مسلمانوں کے لیے تھی تیرے اندر آئی ہے لہذا لہٰذا بدل گیا تو شریعت بھی بدل گئی اقبال ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہ شریعت بدلے تو شریعت آج کل وہ کہتا ہے آج کل کے مجھے نبی شریعت بدلی کھڑے تو بھی بدلے یعنی شریعت بھی بدل گئی ہے کی مطلب جی میں کھولتا ہے جیسے تم گدے بن گئے ہو اسی طرح اب گلکند بھی نہیں ہے ہاں۔ بندوں کی خوراک ہوتا ہے جس طرح تم بدلے ہو اسی طرح دین بھی تمہارے سامنے وہ آ گیا ہے جو گندا دین بنایا ہوا ہے لوگوں نے یورپی دین وہ محمد کا دین اچھا جو پاک صاف جو گلکند تھا جو انسانوں کے لیے تھا وہ تمہارے نصیب میں نہیں تم بدلے تو دین بھی بدل گیا اچھا ہوا اقبال کہتے ہیں کیوں اچھا ہوا کہتے ہیں اس وجہ سے اچھا ہوا کہ ایک ایک ہوتا ہے ہوتے ہوتا ہے اور ایک شہباز ہوتا ہے بعض کا دین اور ہے ہے کا اور شہباز شکار کرتا ہے شکار ہوتا ہے ہے تو ہے غلام اور چٹو اور بھوکھا تو شکار ہوتا ہے کافروں کے ہاتھوں میں اور مسلمان جو ہیں وہ شہباز ہوتے ہیں وہ شکار کرتے ہیں ہوتے نہیں اچھا ہوا اچھا ہوا کہ دین بدل گیا تو بدلا تو دین بدل گیا یہ مطلب تو ممولیا اگر ممولا بنے تو پھر دین بھی وہی وہ بن گیا شکر ہے ہاں جی ہاں، ہاں، وہ مسلمان ہو سن جو شہباز تھے اور ان کا دل بھی شہبازی تھا وہ آزادی تھا اقبال نے اور مقام پر یہاں تک کہہ دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کے ایسے جو مجدد ہیں اور رافر بنے ہوئے ہیں ان کا یہ حال ہے اقبال فرماتے ہیں کہ خبیص خبیصے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن ناقص ہے ادھورا ہے ارے بھائی کیوں ادھورا ہے اس میں کیا کمی ہے کہتے ہیں کمی ہے ارے بھائی کون سی کمی ہے کون کہتے ہیں قرآن میں یہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں یہ کمی ہے کہ یہ انگریزوں کا کافروں کا غلام اور حکمرانوں کا غلام بنانے کا طریقہ ہی سمجھاتا جا رہا ہے تو بڑی وہ اقبال کہتے ہیں بد وقت ہو اللہ کا قرآن اللہ کے بندے کے اللہ کا بندہ بننے کے سوا کسی اور کا بندہ اور غلام بنائے تو شرم ہر پھر اللہ کا قرآن کی وقت کیسا ہے اللہ کا قرآن کو صرف اگر دعوت دے سکتا ہے تو لوگوں کو خدا کے بندے بننے کی دیتا ہے کسی فرور کے بندے بننے کی دعوت نہیں دے جو تو کہتا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے کمی نے یہ ناقص نہیں یہ اس کا کمال ہے اگر قرآن غلامی کا سبق دیتا تو پھر یہ پھرا ہوتا بات نہیں سمجھے یہ اسی طرح ہے جس طرح کے کوئی آج کے کمیز لدین کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی یار فلاں آدمی جو ہے وہ اتنا گیا گزرا ہے اتنا بےچارا ماڑا ہے اور فارغ ہے کہ اس کو بغیرت بننے کا طریقہ نہیں آتا ہے کنجر بننے کا اس کو طریقہ ہی ہے یہ بندہ تو بالکل سیدھا سادا ہے ارے بھائی کیوں سیدھا سادہ ہے اس کو کنجر بننے کا اور فراڈ اور چکر بازی کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ بغیرت انسان تو ہوتا وہ یہ طریقے اللہ اقبال فرماتے ہیں غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ نا کس ہے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقہ بات کو سمجھنا میرے دوستوں اس میں کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں اور اس طرح دوسری کتابیں بھی آج کل ایسی ہیں جن سے خدا بچا ہے وہ کیا کوشش کرتے ہیں جی ووٹ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب کا طریقہ ہے بالکل نہیں لہٰذا ووٹ اسلامی ہوں گے اب میں آپ کے سامنے یہی فرق ظاہر کرنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں پہلی بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے پہلے عرض کی ہے کہ پارلیمنٹ کو اور مجلس شورا کو ایک بنانا یہ سراسر غلطی ہے اور ظلم ہے ظلم میرے پاس اس وجہ سے بات کو سمجھیے مجلس شورا میں جو جہاں پر لوگ مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا مشورے میں تجویزیں ہوتی ہیں ہر بندہ تجویز دیتا ہے جی۔ لیکن تجویز کے بعد پابندی نہیں ہوتی جی جی جی جی مانی جائے اس کی تجویز یا نہ مانی جائے ہاں، جی، جی، ہاں، مشورے میں اجازت ہوتی ہے کہ اگلوں کو پسند آئے تو تجویز مان لیں نہ پسند آئے تو لیکن پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے ہاں، وہ ووٹ دیتے ہیں جب جس طرف زیادہ ہو جاتے ہیں کی بات ہر صورت میں مانی جاتی ہے پھر رد نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہے کہ اس کو تجویز سمجھ کر چھوڑ دے کوئی جو سپیکر ہوتا ہے وہ بس لکھ دیتا ہے کہ اب یہ اکثریت ہوگی تو قانون ہو گیا اب یہ خلاف اس کے نہیں ہو سکتا یہ توڑ نہیں سکتے اس کو ایسے ہے نا تو اس میں تو پابندی ہے اور مشورے میں پابندی نہیں ہوتی اس میں پابندی ہے ووٹنگ میں پابندی ہے ووٹنگ میں پابندی ہے اور جو مشورہ ہوتا ہے اس کے اندر پابندی نہیں لہذا مجلس شورا اسلام کی اور ہے پارلیمنٹ اور ہے اس کے علاوہ اور بھی فرق بتھیرے ہیں جو آگے چل کر میں ظاہر کروں گا لیکن یہ موٹی بات دیں جی، جی، جی، کہ پارلیمنٹ کو مجلس سے شورا کہنا سراسر ظلم اور جاتی ہے اس وجہ سے کہ جب ووٹ پڑ جاتے ہیں کثرت ہو جاتی ہے تو وہاں پر اس کو پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کو رد نہیں کیا جا سکتا جی بات سب ہو گیا ہو گیا جی ہو جبکہ تجویز اسی وقت رد بھی ہو سکتی ہے یعنی ووٹ میں رد نہیں کیا جا سکتا جب کثرت ہو گئی بسرت کثرت ہو گئی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری نہیں مانتے نہیں ہر صورت ماننی پڑے گی لیکن اگر مشورہ لینے والے کو نہیں پسند آیا اور کہتا ہے کہ جناب یہ تمہاری رائے ہمیں پسند نہیں ہے وہ ٹھکرا سکتا ہے وہ ٹھکرا سکتا ہے کہ نہیں ٹھکرا سکتا ہاں، وہ کہہ سکتا ہے ہم تمہاری نہیں مانتے یار بات پسند نہیں آئی جی، جی۔ ہاں، ہاں۔ ایسے ہے کہ نہیں جی، لہذا مجلس شورا کو اور پارلیمنٹ کو ایک سمجھنا یہ غلط ہے غلط ہے ظلم ہے ظلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ان لوگوں سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا جی۔ کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے ووٹ کو شریعت میں کیا درجہ دیا جائے جی جی ایک دنیا اخبار ہے اس کے اندر کسی کا ایک کالم آتا ہے زاویہ نظر اس کے اندر اس کا ایک مضمون ہے ووٹ کی شرح ایسی ہے جی۔ اس نے یہ کہا ہے بات کو سمجھنا جی۔ اس میں اس نے جو کہا اس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک تو اس نے یہ کہا ہے کہ ووٹ جدید اختلاف ہے جس کا ہم مانا اسلام میں موجود ہی نہیں اچھا ہے کہ یہ نیا لفظ ہے اس لفظ کے مانا شریعت کے اندر اسلام کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے کوئی لفظ نہیں ہے تو الحمدللہ للہ اس سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی لفظ نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کرونا جہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے اس کے باہر لکھ دو اس کے باہر لکھ دو کہ ہاں۔ اسلام میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں اگر تو کہتے ہو یہ مجرے سے شورا ہے اگر مجرے سے شورا ہے تو پھر تو اسلام میں موجود ہے ہمرو شورا قرآن کہتا ہے شورا کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ووٹ جو ہے یہ جدید اصطلاح ہے اس کے ہم مانا لفظ اسلام میں موجود نہیں ہے جب موجود نہیں ہے تو پھر صاف پتا چلا کہ پارلیمنٹ اور ووٹ یہ اسلام سے باہر کی جو بلا ہے اسلام کی نہیں ہے اور یہ جس کا مضمون ہے وہ مفتی قسم کا بن رہا ہے جی وہ مفتی قسم کا شمار ہوتا ہے جی اس کا مضمون میں نام نہیں لینا چاہتا جیسے جی، جی۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے جی، سمجھ آئی نہیں آئی اگلی بات یہ ہے توجہ ذرا اگلی بات اس نے یہ لکھی ہے کہ امبیا کی بیعت غیر بیعت غیر مشروط ہے نبیوں کی بیعت مشروط نہیں ہوتی جب وہ نبیت بیعت کرتے ہیں تو اس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ اگر میں خدا کے مطابق چلوں تو میرے پیچھے چلنا ہے کیونکہ وہ چلتے ہی خدا کے مطابق اور اسی طرح سن لو جو دین ہے دین جو دین ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی کسی کی شرط کوئی شرط نہیں چل سکتی کیوں کہ جب نبی خدا کے پیچھے چلتا ہے تو دین تو ہے ہی خدا کا جب دین ہے ہی خدا کا حکم الہی ہے تو اس کے اندر کسی کی شرط لگانا کہ یہ ووٹ دے یہ نہ دے تو پھر یہ کیا ہوا معلوم ہوا دین کے لیے ووٹ لینا دینا یہ کفر ہے یہ مانگ مانگنا ہی کفر ہے دین کا کوئی ووٹوں کو اور ووٹوں کا دین کے ساتھ گزرے اگلی بات سنو آگے اس نے آگے اس نے جی۔ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ووٹ کا نام کیا رکھے شریعت کے اندر کوئی بن سکتا ہے اس کا درجہ کہ نہیں یعنی جو ووٹ ہے ووٹ کے لفظ کا ہم مانا تو ادھر کوئی لفظ نہیں ہے لیکن یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ یار آخر اس کا نام کیا ہو اب اس نے ایک تو کہا کہ جی بعض حضرات کہتے ہیں یہ وکالت ہے کیا ہے ووٹ وکالت ہے یعنی جب ووٹر جو ہوتا ہے نا وہ امیدوار کا وکیل بن جاتا ہے ایسی بات ہے جی یہ عجب وکیل بن گیا جی بڑی سراسر یہ سراسر کا افراد ہے کوئی وکالت کا چکر نہیں ہے جی، جی۔ اس نے خود کی راجی لیا ان نے کہا جو وکیل ہوتا ہے بات کو سمجھنا جی۔ جو وکیل ہوتا ہے اس کو تو اگلا ہٹا سکتا ہے جب ووٹ دیا جاتا ہے تو ووٹ دینے والا بھی ووٹ کو نہیں ہٹا سکتا ووٹ لینے والا بھی ووٹ کو نہیں ہٹا سکتا ووٹ دینے والا بھی نہیں ہٹا سکتا جب ایک مرتبہ ٹھپا لگ جاتا ہے تو گل ختم ہو نہ آگے کا اختیار نہ اس کا وکیل تو ہٹا سکتے ہیں ایک وکیل دوسرا کرو تیسرا کرو چوتھا کر دو حقیقت لہٰذا یہ وکالت کہنا بھی غلط ہے ووٹ کو بعد نے کہا جی شفاعت ہے شفاعت مطلب ہے سفارش یہ سفارش ہے ارے بھائی سفارش بھی نہیں بن سکتی کیوں اس وجہ سے وہی بات ہے کہ سفارش کرے اگلا قبول کرے نہ کرے اس میں بھی ہوتا ہے یہاں پر تو قبول کرے نہ کرے گل ہی کوئی ووٹ لگ گیا تو چل گئی ایسے ہے کہ اچھا آگے ہے کسی نے کہا جی شہادت ہے یہ گواہی ہے لہذا ووٹر گواہ یہ بھی غلط ہاں جی کہ وہ اس وجہ سے یہ اس نے خود بھی راضی کیا ہے میں ہر چیز کے مطابق وکالت شفاعت یعنی سفارش اور دعائی ہر چیز کو باطل کرنا میں فکا سے باطل کر سکتا ہوں اور وضاحت کر سکتا ہوں کہ یہ سراسر غلط ہے ہاں۔ ان میں سے کسی اور کئی کچھ وجہ تو انہوں نے اس نے بیان کیا ہے نا یہ جو مضمون والا ہے لیکن اس کے علاوہ ناچیز اور وجوہات بھی پیش کر سکتا ہے جس سے ثابت ہو جائے گا کہ وکالت بھی نہیں کہہ سکتے شفاعت بھی نہیں کہہ سکتے اور شہادت بھی نہیں کہہ سکتے شہادت مطلب گواہی گواہی نہیں ہے یہ گواہی نہیں ہے یہاں پر گواہی نہ ہونے پر ایک بات اب کرتا ہوں دور مختار دور مختار جو ہمارے کی کتاب فرماتے ہیں گواہی اس کے اندر ایک تو گواہی کا لفظ ضروری ہوتا ہے کھپا نہیں چلتا کھپا نہیں چلتا وہاں پر گواہی کا لفظ بولنا پڑتا کیوں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں گواہی کے اندر ایک تو مشاہدہ مشاہدے کے متعلق بداوا شامی کے اندر نیچے لکھا ہے الطلاع اتنا الگان یعنی کسی چیز پر مطلع ہونا کسی چیز کا علم حاصل کرنا اکھا بیچ کے یا کم کم از سن کر یا دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی بات معائنہ کرے گواہ کے لیے معائنہ ضروری ہوتا ہے وہ یہ نہیں گواہی دے سکتا کہ فلاں ایسے کہہ رہا تھا جی جی جی جی ضروری ہے معائنہ کرنا دوسری بات ہے قسم تیسری بات ہے جو حقیقت حال ہے اس کی خبر دے لہذا ضروری ہے کہ لفظ گواہی کے بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے ایسے دیکھا تو یہاں پر کس چیز کی گواہی ہے میرے بھائی بات نہیں سمجھے اسی وجہ سے گواہوں کو پاک بیان کا پاک بتانے والے کے لیے گواہ جو ہے بہت صاف پاک آدمی ہے اس کو گواہ نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں مزکی اس کو کہتے ہیں معدل ہاں۔ اس کو پاک کرنے والا پاک بتانے والا ہے اس کو عادل اور صحیح بتانے والا ہے کہ یہ شخص صحیح ہے تو مزکی اور بادل کہتے ہیں شاہد نہیں کہتے گواہ نہیں کہتے اور یہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ان میں سے وہ کیا کیا گواہی دے کیا دیکھا ہے میں نے کیا گواہی دے کیا دیکھا ہے میں نے توجہ نہیں سمجھے جی، جی، جی۔ کیا گواہی دے کیا دیکھا ہے میں نے فلاں شخص کے متعلق تو گواہی بھی نہیں ہے شہادت کا معنی بھی نہیں ہے اس میں اب اس صاحب مضمون نے یہ کہا کہ یہ قضا ہے قضا کا مطلب ہے ججی جن جج بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں قضا میں ججی مجبوری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ورنہ قضا قاضی جی۔ قاضی جو ہے وہ کہتا ہے جس طرح قاضی فیصلہ کرتا ہے نا یہ فیصلہ ہے وہ اس نے کہا مضمون والے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیصلہ بھی نہیں ہے اس وجہ سے یہ فیصلے کے لیے شادکیں ہوتی ہیں اور اگلی بات وہ یہ ہے کہ فیصلے کے لیے اگر کہو کہ قاضی کا علم ہی کافی ہو جاتا ہے بعض اوقات تو اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ فضا ہے فیصلہ ہے تو فضا کی شرائط تو آئیں گی اور قاضی بننے کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا ہو سکتا عورت نہیں ہو سکتا بدکار نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بھائی اگر یہ قاضی ہے تو یہ کیسا قاضی ہے کافر بھی ایسا تو سب طرح ہر ایک چل رہا ہے یہاں پر اور یہ کیسا قاضی ہے بھائی اور میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ قاضی ہے تو ایسے سے پوچھتا ہوں کہ حضرت اگر یہ قاضی ہے تو اتنے بڑے فیصلے تو یہ کر سکتا ہے نا تو آپ جب بھی جھگڑا پڑے نا تو ہر ووٹر کو لے کر اس کو کہیں قاضی بن کر فیصلہ کرو فیصلہ کیا جب تم نے ادھر ہمارا فیصلہ بادشاہ کے متعلق کر دیا ہے تو اگر تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ہمارا بھی کر دیا تھا اس کا مطلب ہے آج کے بعد یہ کوٹ کچہریاں سب ختم ہونی چاہیے اور ہر بندہ جو ہے دوسرے کو پکڑے اور میں راجا بھائی فیصلہ کیوں بھائی ووٹ ڈال سکتا ہے تو فیصلہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ تم کھا لیا ہے اور میں پوچھتا ہوں کیسی اگلی بات سمجھیے گا میرے بھائی جو میں حیران ہوں کہ مفتی شفیع دیوبندی جی کراچی والے کا اس نے حوالہ دیا کہ اس نے وکالت کہا شفاعت کہا شہادت کہا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے قضا ہے میں حیران ہوں کہ یار تم تو تم تو اس کو مجلس شورا کہتے ہو پارلیمنٹ کا جب ترجمہ کرتے ہو تو مجلس شورا کہتے ہو تو عجیب بات ہے مجلس شورا کہہ رہے ہو تو پھر اس کو مشورہ کیوں نہیں کہتے ووٹ مشورہ کیوں نہیں کہتے جب اس کو مجلس شورا کہتے ہو جہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے جب وہ تمہارے نزدیک کیا ہے مجلس شورا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا ترجمہ کرتے ہو مجلس شورا جب مجلس شورا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر مشورہ تو بورڈ مشورہ بن گیا تو مشورہ کیوں نہیں کہتے اور یہ کتاب لکھنے والے نے مشورہ مشورہ کہنے کی کوشش کی ہے اور میں سنو الحمدللہ اس ہمارے ہمارے جو ہے وہ اسلامی نظام کے اندر اسلامی دوروں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ادوار میں خلیفے کو منتخب کرنے کے لیے مشورے ہی ہوتے تھے اور وہاں پر بخاری میں آیا ہے اس کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے متعلق صدیقی اکبر کے انتخاب کے متعلق ہاں جی، لفظ آیا بخاری میں کہ صحابہ جمع ہوئے تشا انہوں نے مشورہ کیا مشورہ کیا کیا مشورہ کیا اور دیکھو میرے بھائیوں یہاں پر میں یہ دیکھو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم فرمایا تشاور مشورہ کرنا ان الرحت اللہ اللہ عمر اسماروف تشاوروف حضرت فاروق اعظم نے جن کو فرمایا کہ تم نے مشورہ کر کے بادشاہ چننا ہے وہ جمع ہوئے پر انہوں نے مشورہ کیا مشورہ کیا اس کا مطلب ہے بعض اسلام میں جب بادشاہ چنا جاتا ہے تو اس کے لیے مشورہ ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایسی عجیب بات ہے کہ جن کو خود یہ ضرورت نہیں ہو رہی ووٹ کو مشورہ کہنے کی کبھی کہتے ہیں یہ ہے جناب جی وکالت کبھی کہتے ہیں سفارش کبھی کہتے ہیں شہادت کبھی کہتے ہیں کہا ارے کبھی کہتے ہیں کہ اس کے ہم مانا لفظ اسلام میں نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ الحمدللہ للہ سب تم سمجھتے ہو کہ اسلام کے مشورے اور ووٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی وجہ سے تو ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ اس کو کیا کہیں اس کو کیا کہیں کچھ کہتے ہیں یہ کہو کچھ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی لفظی ایسا نہیں ملتا جو ووٹ کے ہم مانا ہو تو میں سوچتا ہوں کیوں ظلم کرتے ہو کیوں ظلم کرتے ہو اور کس کو کہتے ہیں جاہلیت جس کا اسلام سے کسی طرح کسی طرح کوئی نشان نہیں ملتا وہ چاہج نہیں تو اور کیا ہے ایسی عجیب اس چیز ہے کہ جس کا نام ہی نہیں ملتا وکالت کہتے ہیں تو وہ غلط ہے سزا کہتے ہیں تو وہ غلط ہے شفاعت کہتے ہیں تو وہ غلط ہے شہادت کہتے ہیں تو وہ غلط ہے مشورہ کہتے ہیں تو وہ غلط ہے یہ کیسی مانت معلوم ہوا یہ مانو صرف جب بھی ہے کہ جس کے لیے اسلام سے کوئی لفظ نہیں ملتا رد کے لیے ان کے گھر کی بات بے شک بے شک بے شک بے شک بات نہیں سمجھے اپنا اور بولتے نہیں میرے جی جی بے شک بے شک بے شک اور ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں جی، جی۔ وہ یہ کہ میرے دوستوں کچھ سوچو اسلام میں یہ ہے کہ جو بھی پہلا حاکم بہت ہو دنیا سے جائے آن جہانی بنے تو یعنی اس جہان کو بنے تو سب کام چھوڑ دو فوراً اپنا حاکم پہلے دو بے بے شک شک اللہ اللہ سید عالم صلی علیہ جی تدفین تدفین سب کو روک حضرت صدی کے کو کیوں خلیفہ چرا چڑھا گیا تیر منگل تین دن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مزار شریف نہیں بنایا گیا اور آپ کو دفن نہیں کیا گیا جی، جی، جی، پہلے فرض بنتا ہے کہ حاکم چنا جائے تاکہ حاکم کی رابری میں تمام کام ہوں جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہو تو ہر حاکم اس اختلاف کو ختم کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کا مسئلہ جو ہے اس کو دیر کر دیا محض اس وجہ سے کہ پہلے اپنا خریدار رکھا ہو تاکہ کوئی بھی ایسا کتنا کھڑا ہو تو ہم اس کتنے کو وہ ہمارا خلیفہ جو ہے حضرت سیدرا صدیق اکبر وشال کے وقت آپ نے حضرت عمر کو چن لیا فرمایا یہ تو ہمارا بات نہیں سمجھا حاکم ہے یہ تمہارا حاکم ہے حضرت عثمان کے انتخاب کی طرف دیکھتے ہیں چلو ادھر دیکھ لیا جائے ہاں جی کہ باقی تو یہودیت اپنا لی ہے اگر اسلام کا آسرا لینا چاہتے ہیں تو ہم بھی الزامن یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آؤ ذرا دیکھے تو صحیح اگر تم اسلام سے دلیلیں لینا چاہتے ہو نا اپنے یہودیت کے کاموں کے لیے ٹھیک ہے تو او یہ بھی کر لو حضرت عثمان کی طرف جاتے ہو ٹھیک ہے اگرچہ حقیقت میں وہاں سے کچھ نہیں ملتا لیکن کچھ نہ کچھ لینا تو چاہتے ہو نا ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت صدیق کی نے چن لیا ہاں. یہ لو ہاں، ہاں. عمر تمہارا ہے اس طریقے کو تم نے کیوں اس طریقے کو تم نے کیوں نہیں اپنایا پہلا پہلا بادشاہ بادشاہ کہتے یہ تمہارا ہے بس بات ختم ہو گئی میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں جس جس پر لوگوں نے اعتماد کیا اور اس تمہارے بتاؤ اس کو ووٹ دیا اور جناب بادشاہ بنا دیا کیا پانچ سال گزرے گزرنے کے بعد وہ بےمان ہو جاتا ہے جب لوگوں نے سب نے ایک پر اعتماد کر لیو جب لوگوں نے ایک پر اعتماد کر لیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب لوگوں کا جب وہ کہے گا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے تو یوں سمجھو لوگ کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں کیوں کہ ساروں نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھا ہوا ہے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھا پانچ سال کے بعد وہ ہاتھ ان کا نہیں رہا ان کا اعتماد نہیں رہا پھر پانچ سال کے بعد نئے الیکشن جب ہوں گے تو نئے الیکشن کے اندر آ کر پھر وہ دوبارہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے پانچ سال کے بعد کس چیز نے اس پر لانت ڈلوائی ہے کس چیز نے اس کو لانتی بنایا ہے کس نے اس کو پنجال بنایا ہے کس نے اس کو حفیظ بنایا ہے پانچ سال کے بعد کیا وجہ ہے کہ وہ بےمان ہو جاتا ہے اب اس کی زبان پر اس کے ہاتھ پر اس کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہی وجہ ہے مسلمانوں کو اعتماد تھا صدیق اکبر پر تو صدیق اکبر نے یہ سمجھا کہ جب مجھ پر اعتماد کیا ہے تو اگر میں عمر کو چنوں گا تو یہ بھی سمجھو وہ اعتماد کر رہے ہیں کہ جس طرح تو ہمارا خلیفہ ہو سکتا ہے جس کو تو چنے گا وہ بھی ہمارا ہی ہوگا کیا ڈرامہ اگلی بات سمجھو اگلی بات سمجھو یہ جو کے اندر جب ایک ہٹ جاتا ہے ایک حکومت ہٹ جاتی ہے ابھوری حکومت آتی ہے ابھوری حکومت ابوری وزیر اعظم ابوری ہو جاتا ہے فلانا بھی ابوری ہو جاتا ہے فلانا بھی ابوری آ جاتا ہے وہ کسی کی آتا ہے آرزو ہے یہ الیکشن کروا کے واپس چلا جائے گا میں پوچھتا ہوں جو ابوری ہے جو آیا وہ کس طرح آیا وہ الیکشن کے ساتھ آیا یا الیکشن کے بغیر آیا کیا بدھو ہے وہ یہ کائنات سے بھری ہوئی ہے بدھوں سے غلاموں سے ٹٹو سے بڑی بڑی میں پوچھتا ہوں اگر عبوری حکومت بغیر الیکشن کے بن سکتی ہے تو یہی ابوری پبلک کیوں نہیں ہو سکتی کر رکھی ہے گھر کے خدا کو دلیل کر رکھا ہے تم نے مہ دنیا لوٹنے بدماش ہو تم نے پیڑیوں کی طرح اتحاد کر رکھا ہے بکریوں کو برباد کرنے کے لیے ہر لوٹنے مارنے کے لیے ورنہ تمہارے پاس کیا کون سا جواب ہے ابوری بن جاتی ہے بدماشی کے ساتھ جو ابوری بنا سکتے ہیں وہ دوسرے اسی ابوری کو پکا بھی کر سکتے ہیں اگر ابوری تین مہینے چھ مہینے کے لیے وہ چل سکتی ہے اور لوگ نہیں بولتے آگے آگے لوگ بولیں گے لوگوں کا جاتا ہے مکاری ہے اگلی بات جب فوجی حکومت آتی ہے اللہ آتا ہے اس وقت الیکشن کدھر جاتا ہے کیا ہے وہی فوجی حکومت کیوں نہیں چلنے دیتے وہ کیوں نہیں سیکٹری جیسا یہ تماشے ہیں لوگ تماشے ہاں جی یہ مزاج پورا ہے ڈگڑ بھی بجاتے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں ملا بھی ناچ رہے ہیں پیر بھی ناچ رہے ہیں عوام بھی ناچ رہے ہیں دم دبا دم مست کلندر لوٹو اور کھاؤ سب کرو اندر کیوں سب بنے ہوئے بندر تماشے مان سے کہتا ہوں تماشے میں اہل یورپ کو اور ان کے ٹکموں کو چیلنج کرتا ہوں اگر ہم اپنے دانےشوری علم پر ناز ہے تو ہماری کسی بات کا جوابے بدماشی ہم نہ بدماش ہیں نہ بدماشی کو پسند کرتے ہیں نہ لڑتے ہیں نہ لڑنے کو پسند کرتے ہیں ہم صرف ہم صرف حق کو باطل کو ظاہر کرنے کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں سناؤ ہم علم استعمال کرتے ہیں تو علم استعمال کرو بدماشی نہیں بدماشی سے فیصلے نہیں ہوتے بدماشی سے مسلوں کا حل نہیں ہوتا سبحان اللہ بے لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ الخلفا کے اندر کون سے خلیفے کی بات ہے تاریخ الخلفاء کے اندر جو ہے تاریخ الخلفاء کے اندر غالباً لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے حجت ایک ہوتی ہے قدرت پتہ نہیں کس خلیفے کی بات ہے ہمارے کسی مسلمان خلیفے کی بات ہے سونے ایک قدرت یعنی دلیل ایک ہوتی قدرت یعنی طاقت وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ طاقت سے حل کرو تو کوئی حل نہیں ہوتا پھر کبھی اٹھ جاتا ہے دبنے والا اٹھ جاتا ہے اگر دلیل سے حل کرو تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر کسی کو اٹھنے کے ساتھ بے شکان اللہ بے شک بے شک اللہ جو میرے جی،, جی سبحان اللہ اس کتاب والے کی اس بات کا رد کروں گا کہ اس نے بخاری کی حدیث سے اس کی دو ایک کتاب یہ ہے کہ اس کا رسالہ ہے رسالے کے اندر اس نے الدایا نیا کا وعدہ دیا وہ بار بدایا نیا کتاب کی دعوت کروں گا اور جو یہ کتاب ہے اس کے اندر اس نے بخاری کا حوالہ دیا اور میں الحمد للہ اللہ کے فضل سے اس جن حوالوں کا جن روایتوں کا جن باتوں کا اس نے سہارا لینے کی کوشش کی ہے میں ثابت کروں گا کہ یہ روایتیں یہ باتیں اس کے حق میں نہیں ہے اس کے خلاف ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی خان ہو کے انتخاب کی حدیث بخاری میں آئی ہے وہ بھی جی جی سبحان اللہ اور اس انتخاب کے متعلق بدایا و نیا کے اندر ایک بات آئی ہے جس کا اس نے بہت آسرا لیا ہے اس رسالے کے اندر میں اس کو بھی ثابت کروں گا کہ یا تو یہ روایت ہی غلط ہے اور اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو تیرے حق میں نہیں بلکہ تیرے خلاف جا رہی ہے یعنی کسی طرح بھی اس بیچارے کے پاس کوئی دلیل قرآن و سنت سے بزرگوں کے عمل سے نہیں بن رہے ہر طرح سے چھٹی سمجھ آئی کہ نہیں بولتے نہیں پہلے جناب کے سامنے بات کو سمجھنا میرے بھائی بخاری کی روایت یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان جو ہے نا ان کو خلیفہ بنانے کا جو قصہ ہے وہ بخاری میں کافی کئی مقامات پر آیا ہے بخاری کے کتاب الحکام میں باب و عجبا جو امام الناس یہ باب ہے حاکم جو ہے امام جو ہے وہ لوگوں سے بیان کیسے لے یہ ایک باب ہے اس کے تحت حدیث لائے ہیں بن مکرما صاحبی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تلین اللہ محمد ہوا ہو وہ لوگ جن کو حضرت عمر منتخب فرمایا تھا کہ تم نے اپنا خلیفہ منتخب کرنا ہے تو ان وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے حضرت وہ کون سے کون حضرات تھے وہ چھ حضرات تھے آپ کو معلوم ہے کتنے تھے چھ حضرات چھ حضرات تھے ایک حضرت سید عثمان غنی ہے مولا علی ہے بولتے نہیں حضرت عبد الرحمان عوف ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت طلحہ ہیں اور حضرت صاحب دردی یہ چھ کے چھ قریشی ہیں مہاجرین میں سے اور مہاجرین میں سے اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم ہے ان چھ کو مہاجرین سے چنا انصار کو کوئی شامل نہیں کیا اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام اور اہل اسلام کا یہی نظریہ ہے کیا کہ قریشیوں سے باہر خلافت نہیں جا سکتی قریشیوں سے باہر خلیفہ نہیں بن سکتا یہ چھ کے چھ یہ کون ہے مہاجرین اچھا یہ چھ حضرات جو ہیں ان چھ حضرات کا نام حضرت سے عمر میں پیش فرمایا فرمایا ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی گئے یعنی کیا مطلب کہ اتنا اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں یہ کیونکہ یہ اشرم و شرم سے لہذا تم نے اکٹھے ہونا ہے اور یہ چھ حضرات اپنا خلیفہ منتخب کر لیں ٹھیک ہے اب یہ حضرات اکٹھے ہوئے بخاری کہہ رہی ہے حضرت سے عبد الرحمان میرا اوپر فرمایا کہ طلحہ تمہارا کیا خیال ہے وہ حضرات سمجھتے تھے اور دار لوگ ہاں، ہاں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ادھر جو طبیعت والا ہو بہت وہ کتنا شان والا ہو وہی خلیفہ والا اب اسی نے بچنا حضرت عمر نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے سپرد کیا سمجھتے تھے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افضل اور آگا ہے نبی کے صحابہ میں وہی چنا جائے گا لہٰذا خود بخود چن لیں گے وہ سمجھتے ہیں ہاں، اب انہوں نے ان کے سپرد کیا حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمان بن آؤف حضرت شاہد ان کو پتا تھا کہ اونچی شان والے عثمان اور علی ہیں اسی لیے توجہ جی۔ اسی لیے حضرت شاہد نے کہا میں تو عبد الرحمان بن کو کے کرتا ہوں زبیر نے علی پاک کے سپورٹ کر دیا طلحہ نے عثمان کے سپورٹ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے کہا بھی میں تو یہ کام کرتا ہی نہیں خلیفہ میں نہیں بنتا اب دو ہی ہو گئے جی، جی۔ مولا علی اور حضرت عثمان حضرت عبد الرحمان بن عوف جو ذمہ دار بنائے گئے انہوں نے فرمایا کہ بھائی حضرت عثمان کو لہدا کر کے جی۔ اگر میں تجھے نہ بناؤں تو بتا تیرے خیال میں کون ہے انہوں نے کہا میرے پھر اگر مجھے نہیں بنانا تو علی اچھا علی کہا اگر تمہیں میں نہ بناؤں تو تمہارا خیال کیا انہوں نے کہا عثمان عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان دو کے بارے میں مشورہ کرتے رہے توجہ دوں عبد لكم منكم بلکہ مجھے تو کوئی رغبت نہیں ہے میں تو کوئی نہیں جاتا خلیفہ بننا اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے لیے خلیفہ چن سکتا ہوں تم میں سے جس طرح عمر نے فرمایا تھا سب نے کہا عبد الرحمان میرا فیق ہے عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کالان عبد الرحمن سبحان الرحمان لوگ ٹوٹ پڑے حضرت عبد الرحمان کے پاس لوگوں سے مراد یہاں پر عوام نہیں کسی عوام نہیں کسی جاہل نے بے سمجھنے سمجھاؤ بے سمجھنے سمجھاؤ یہاں پر لوگوں سے سب لوگ مراد نہیں ہے عوام نہیں ہے یہاں پر لوگوں سے مراد وہی مہاجرین اور انسار ہیں جو مدینے میں رہتے تھے اور یہاں لوگوں کا لفظ بول کر طرح چلتا ہے حدیث میں سناتا ہوں حدیث سناتا ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف میں آیا السار والناس الشعار حضور نے فرمایا انصاری میرے یار انصاری جو ہیں مدینے جینے والے یہ میرا نیچے کا کپڑا ہے جس طرح تن کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ میرا نیچے کا کپڑا ہے لیکن بناس ہو شہار اور لوگ اوپر کا کپڑا ہے میرا میرا اوپر کا لباس ہے انساری اندر کی طرح بنائن کی طرح اندر کا لباس ہے جو میرے جسم کے ساتھ لگتا ہے لیکن لوگ اوپر کا لباس ہے میرا یہاں پر لوگوں سے اڑا مہاجرین ہے مہاجرین ہے مہاجرین ہے کیوں اوپر کے لباس سے بندے کی پہچان ہوتی ہے امیر لگتا ہے تو اتلے نال امیر لگتا ہے پہچان ہوتی امیر کی تو اوپر کے لباس سے غریب کی تو اوپر کے لباس سے فقیر کی اوپر کے لباس سے اللہ والے کی اوپر کے لباس پہچان حضور نے یہ اشارہ کیا ہے کہ انسار مجھے بہت محبوب ہے لیکن اگر میری اصل پہچان ہوتی ہے تو وہ بہاجرین سے ہوتی ہے محمد کے دین کی اصل پہچان مہاجرین سے ہے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قرآن جہاں پر بھی ذکر آیا مہاجرین کا پہلے آیا انسار کا بعد میں آیا کیونکہ وہ حاضرین آلہ ہے وہ حضور کا اوپر کا لباس ہے ابو بکر صدیق حضور کی صحیح پہچان ابو بکر سے ہوتی ہے عمر سے ہوتی ہے عثمان سے ہوتی ہے علی سے ہوتی ہے اللہ سے ہوتی ہے زبیر سے ہوتی ہے شاہد بین سے ہوتی ہے شاہد ابن مالک سے ہوتی ہے اشرا مبشرہ جتنے ہیں دس صحابہ جن کو حضور نے وہ پہاڑ پر جنت کی بشارت دی تھی حضور نے دی تھی وہ کون ہے وہ سارے کے سارے مہاجرین ہیں حضور نے بتایا انسار کا دوسرا نمبر ہے مہاجرین کا پہلا نمبر ہے قرآن فرماتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن میں فرماتا آمنو کما آمن الناس ایمان لاؤ ویسے جیسے لوگ ایمان لائے لوگ ایمان لائے اب اللہ تعالیٰ لوگ یہاں پر بول کر کون مراد لے رہا ہے کہ کو کہہ رہا ہے یہ مہاجرین اور انسار ہیں خاص ہے تمام لوگ یہ نہیں کہہ رہا کہ کافی لوگ جیسے کافی تو بھی ویسے مان لو نہ یہاں پر انداز سے مراد صحابہ مہاجرین اور انسار ہیں لہذا جس طرح قرآن نے مہاجرین اور انسار کو لوگ کہا کیوں لوگ کہا ان کو کہ میری نظر میں یہ ہی لوگ ہیں دوسرے لوگ ہی نہیں چحمد فضل احمد چشتی صاحب پر یہ نہیں کہ جی عوام عام خاص نیک برے سارے توجہ وہ مراد ہے اس کے اندر وہ شامل ہے نہ توبہ توبہ ایک چیز ایک ایسے حوالے پر پہنچا ہے جو یہاں پر سارا جھگڑا ہی دے گا جھگڑا ہی ختم کر دے گا اللہ سلا عبد الرحمان لوگ ٹوٹ پڑے حضرت عبد الرحمان کے پاس یعنی مہاجرین اور انسان خاص لوگ حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك ولا يتبع عقبة کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے صرف ادھر آتے تھے جو پانچ دوسرے تھے پانچ دوسرے ان میں سے کسی کے پاس لوگ نہیں جاتے تھے حضرت عبد الرحمان کے پاس وہ عبد الرحمان رشا بیرون ہوں مل کر لے جا لے جاؤ وہ تین راتیں مشورہ ہوتا رہا تو یہ لوگ آ کر عبد الرحمان کے پاس مشورہ کرتے تھے عبد الرحمان کے پاس آ کر مشورہ کرتے تھے کی میں نے کیا کہا لوگ آ کر کیا کرتے مشورہ کرتے لوگ آ کر مشورہ کرتے اب اب یہ سمجھنا توجہ یہ سمجھنا عورتیں وہ بھی شامل تھی روائیں لوگ کو یہاں پر یہ آیا ہے کہ وہ آ کر لوگ حضرت کے پاس مشورہ کرتے تھے اور بیویاں پردے دار تھی وہ کیا لینے آتی اور وحتى سأل البلدان في المكاتب وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام لياليها ولم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان بن عفان إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب ثم بايعا مع الناس على ما تنصروا توجه ہے سبحان الله یہاں پر یہ لکھا یہ تاریخ کی کتاب البدایہ بن میں آیا وہ حدیث کی ہے وہ بخاری ہے کہتی ہے لوگ آئے حضرت عبد الرحمان میں اس کے پاس اور ٹوٹ پڑے تین دن آ کر مختلف لوگ یعنی انسار اور مہاجرین مشورہ کرتے رہے ہاں، بناؤ ہاں۔ پوچھتے تھے ہاں بھائی یہ عثمان ہونا چاہیے یا علی ہونا چاہیے آپ کو سمجھ جی، جی۔ یہاں پر یہ ہے کہ جی حضرت عبد الرحمان میں لاؤ سب لوگوں کی رائے لینے شروع کر دی بڑے چھوٹے سب بابوی اونچے نہیں کٹھے اکٹھے علیحدہ علیحدہ کر کے دو دو کلیا کلیا اکیلے اکیلے کر کے سر عام خفیہ یہاں تک کہ جو عورتیں پردوں میں بیٹھی تھی وہاں پر بھی گئے اور جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے تھے ان مدرسے کے بچوں سے بھی پوچھا باہر سے خود سوار اور آرابی لوگ مدینے کی طرف آ رہے تھے ان سے بھی پوچھا تین دن حتیٰ کہ یہی اتفاق ہوا کہ عثمان غنی جی مقدم ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی بات لکھی ہے کہ حضرت عمار اور مقدار دو حضرات نے علی اپنے ابھی طالب کا نام پیش کیا اور بعد میں ان کی بات کر لی یعنی حضرت عثمان کی نام انہوں نے یہ پیش کیا تھا دو شخصوں نے لیکن میرے دوستو بات کو سمجھنا ہے یہ تاریخ کی بات اس رسالے کے اندر اس رسالے کے اندر اس کتاب والے نے اس رسالے کے اندر اس روایت کا سہارا لیا ہے اور اس کتاب کے اندر بخاری کی روایت کا سہارا لیا ہے اور ناچی دونوں غلط کرنا بات بات سمجھو جی، جی، جی۔ یہ جو بات ہے بدایا بن بننے کی کہ ہر کسی سے پوچھا جاتے سے پوچھا بڑیوں سے پوچھا فلاں پوچھا ریاما ثابت کرنے کے لیے اس نے یہاں سے جناب مطلب ہے کہ دلیل لینے کی کوشش کی ہے لیکن جو ووٹوں ووٹ جو ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کی سوجی عورتیں بھی آ گئی بچے بات سمجھنا یہاں پر اس پر اتنا اعتراض گے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے گا لیکن پہلی میں یہ بات یہاں پر کروں گا کہ یہ جو روایت ہے نا اس کی کوئی سند نہیں ہے اور جب کوئی سند نہ ہو تو اس کی روایت کو نہیں قبول کیا جا سکتا سند پہلے ضروری ہوتی ہے اس کی سند جتنی میں نے تاریخ کی کتابیں بڑی سے بڑی دیکھی ہیں یہ بات مجھے سوائے من میں آیا کہ کسی کے پاس نہیں ملی اس کے برخلاف اس کے برخلاف روایت ملی ہے مجھے صحیح سند کے ساتھ تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس کے خلاف ملی ہے اس کی سند ہے اس کی سند نہیں اس کی سند ہے بولتے نہیں بولتے نہیں بھائی یہ تاریخ دمشق کبھی اسی جلدوں میں معاہدے سے مجھے ساتھ کی چوالیس جلد ہے چوالیس اور سفا نمبر ہے چار سو بیالیس کتنا چار سو بیالیس یہ اس کی صنعت پر میں نے بات کی ہے الحمدللہ للہ صحیح ہے راوی جو ہے حسن بن محمد زعفرانی وہ سیکا ہے مضبوط رانی ہے شبابہ بن سواد سیکا حافظ ہے اور مبارک ہے تدریس مدرس ہے ہاں جی، تدریر لیکن پھر بھی روایت حسن ہونے سے نیچے نہیں گرے گی عبید اللہ بن عمر شکا ہے نافر فر ہے حضرت بن عمر راوی ہے یہ آگے روایت چلتی چلتی کہاں تک پہنچتی ہے بات کون سی ہے سے کر رہے ہیں وہ منشاور یا میرر موبنی اد کرتے حضرت عمر کو زخمی حالت میں جب وہ موجود ہے ارد کرتے ہیں یا امیر المومنین ہم کس سے مشورہ کریں یعنی جب ان چھ کا نام لیا تو ان چھ نے کہا ہم کس سے مشورہ کریں اور کن کو شامل کریں چھ کا نام تو جناب نے دے دیا ہے بتاؤ ہم اور کن کو شامل کریں فرمایا تشاور تو شامل مہاجرین وا سمن ہاہ کم تختارون فرمایا مہاجرین سے مشورہ کرنا ونسار اور انسار سے مشورہ کرنا اور جو یہاں پر بڑے ہیں بڑے ہیں ان کا مشہور سے مشورہ لینا سرداروں سے یعنی سردار وہی تھے جو بڑے انہی مہاجرین اور انسار کو ہی فرما رہے ہیں انہیں کو ہی فرما رہے ہیں فرمایا انہی انہیں سے مشورہ لینا پھر مشورہ لے کر چن لینا کون حاکم بنانا ہے اب چھ کا کہا پھر آگے مہاجرین اور انسار کا کہا یہ روایت صاف بتا رہی ہے کہ عورتوں سے نہیں پوچھنا بچوں سے نہیں مہاجرین اور انسار سے پوچھنا ہے اور وہ بھی بڑوں سے پوچھنا ہے بہت نکیا نو خراب کہہ دیا خراب منہ ہوگا مایا جو مدینے میں بڑے ہیں بڑے شراب بڑے ان سے پوچھنا ہے اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ نہ عورتوں سے پوچھنا ہے نہ بچوں سے پوچھنا ہے اگلی بات بھی سمجھو اچھا، یہ آگے روایت نے بتا دیا ہاں، ہاں۔ کہ وہ جو بات ہے البدایا و نیا کے اندر وہ بے سروپا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کوئی حیرت نہیں ہے بولتے نہیں جاتے کے ساتھ ہے اس کے اندر خاص کر حضرت عمر میں ہاتھ اور اس کے اندر ایک خلل ہے اس کے اندر ایک گڑبڑ ہے اور اور گڑبڑ ہے وہ کیا انہوں نے کہا کہ امبار اور مقدار نے مقدار نے علی کا مشورہ دیا تھا پھر بیعت ہوئی اس کا مطلب ہے آخر تک مشورہ یہی دیتے رہے حالانکہ یہ غلط ہے بخاری یہ کہتی ہے کہ سب متفق ہو گئے حضرت عثمان پر اور کسی نے بھی ان کے خلاف مشورہ نہیں دیا کسی وجہ سے کسی وجہ سے حضرت عبد الرحمان لوگ کو حضرت عثمان کا نام پیش کرنا پڑا بخاری یہ کہ توجہ نہیں ہاں، ہاں، ہاں۔ کوئی پیچھے نہیں ہے کوئی پیچھے جب کوئی پیچھے نہیں ہے تو یہ حضرت دو بڑے صحابی ہمار اور بقداد جیسے صحابہ جو ہیں ان کو کہنا کہ اس وقت وہ ان کی رائے خلاف تھی یہ غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں اس وجہ سے جو ثبوت والی بات ہے بخاری کے ہیں وہ یہی ہے کہ سب صحابہ متفق ہو گئے سبحان اللہ یہ روایت اس کے اس بتلان کے اندر کافی ہے اور اگلی بات اگلی بات ادھر یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف راستوں پر جا کر پوچھتے تھے بخاری کہتی ہے وہ لوگ آئے مہاجرین و انصار یعنی لوگ آئے حضرت عبد الرحمان کے پاس تین راتیں یہ آ کر لوگ پوچھتے تھے لوگ پوچھتے تھے بدایا بن نے آیا کہ یہ بات یہ کہتی ہے کہ یہ جا کر پوچھتے رہے اب یہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں اس کی صنعت نہیں بخاری صحیح ہے بخاری بخاری ہے قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے نماز پڑھ لو نماز جی۔ پڑھواز بہت جلدی ہاں۔ گرامی بدایا اور نہایا کی بات کسی طرح بھی صحیح نہیں بنتی بخاری شریف کی حدیث بھی اس کے خلاف ہے تاریخ دمشق کی روایت بھی اس کے خلاف ہے اس میں پھر غور کریں جب ان چھ صحابہ کرام نے حضرت عمر سے پوچھا من نشاور یا امیر المومنین امیر المومنین ہم اس معاملے میں کن سے مشورہ کریں تو آپ نے فرمایا تو شاہ ویرون المہاجرین المہاجرین وال انصار مہاجرین و انصار سے مشورہ کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اگر کوئی غلط فہمی میں شکار ہو جاتا کہ جناب جی بی اور جو بچے ہیں وہ بھی انصار کے شامل ہیں اور مہاجرین کے آپ نے آگے فرما دیا وہ سرا تمنہا ہونا جو یہاں یہاں بڑے ہیں ان سے فن کم تختارونا چننا تم نے ہے ان بڑوں سے مشورہ کرنا ہے یہ سرات کا لفظ جس کا معنی بڑے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر نے بیویوں کو بھی نکال دیا کیونکہ گھر کی سربراہ وہ نہیں اور سراخ سربراہ کو گئے اور بچوں کو بھی آپ نے نکال دیا کہ ان سے نہیں پوچھنا اور یہ جو کہا گیا کہ بدایا نیا کے اندر کے جی جو باہر سے آ رہے تھے ادھر ادھر سے سب سے پوچھا گیا ادھر لفظ ہاں ہونا کا بتا رہا ہے آپ نے فرمایا جو ادھر مدینے میں بڑے ہیں ان سے ہے جو ادھر مدینے میں بڑے ہیں ان سے پوچھ رہے اللہ اکبر بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی، جی، جی۔ اس کے ساتھ ایک اور دو اور حوالے سناتا ہوں تاریخ الاسلام امام زاہدی کی اس کے اندر موجود ہے لا یخلو یکخلو بیرور فیعدل بے عثمان احدا یہاں پر یہ ہے تاریخ الاسلام زہبی کے اندر حضرت عثمان کے خلافت کے مسئلے میں کہ کوئی بھی کوئی بھی رائے والا عقل والا سمجھ والا رائے والا جس کی رائے کی قدر اور اہمیت ہوتی تھی وہ جب حضرت سے علیحدہ ہوتا تو حضرت عثمان کے برابر کسی کو قرار نہ دیتا اب یہاں پر دو باتیں سمجھ آ گئی بدایا و نیا کے اندر یہ ہے کہ بچے اور چھوٹے موٹے سب حتیٰ کہ عربی بدو بھی ادھر یہ ہے زورا رجل زورا ایک تو مرد کا نام ہے عورتیں نکل گئی دوسرا زورا لکھا ہے بے سمجھ نکل گئے پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ عثمان کے ساتھ کوئی بھی کسی کو کسی کو حضرت عثمان کے برابر نہیں قرار دیتا تھا ان میں کوئی بھی یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمار اور مقداد کا جو نام پیش کیا گیا ہے اس بدایا بن نیا کے اندر وہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی نے بھی مخالفت حضرت عثمان کی نہیں اور اسی طرح کا تاریخ الخلفا امام زادی کرتے امام جلال الدین سیوتی کے اندر ہے کانو یجتا میں اونا فی تلکل ایام الا عبد الرحمان بن عوف وہ کٹھے ہوتے تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف کے ساتھ تین راتیں جو شاورون ہو جو ناجو نہ مشورہ کرتے اور علیحدگی میں باتیں کرتے ان سے فلا یخلو بہی رجل وہی عبارت جو تاریخ الاسلام ذاتی کے اندر ہے تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوتی کی نورا لب عثمان احدا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور اگلے لفظ اور زیادہ واضح ہیں انی رایت اللہ سے بن عوف نے کہا کوئی بندہ ایک بھی نہیں ہے جو پاک علی کے اس وقت حق میں وہ سب کہتے ہیں عثمان ہونا چاہیے اس سے بھی پتا چلا کہ وہ روایت بدایا بن آیا کہ غلط ہے اس کی کوئی غلط نہیں ہے سمجھ آئی کہ نہیں اس میں دو صاحبوں کو علیحدہ رکھا گیا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے حافظ ابن کثیر نے اپنی اسی کتاب الدایا کے اندر لفظ یہ ذکر کیا اللہ ما یون کالو اور یون کالو کا لفظ جو ہے نا یہ بولا جاتا ہے ضعیف روایت پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات ہاں۔ عمار اور بہت علیحدہ ہوئے تھے نہیں سب متفق تھے جس طرح انہوں نے خود کر دیا جی اب اگر کوئی ڈنڈی بار ڈنڈی مارے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے جی، جی، جی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے اچھا اب میرے دوستو اس کتاب سے میں پڑھتا ہوں کہ عجیب ظلم دیکھیے گا کہ بخاری کا حوالہ دے کر اور پھر یہاں کہا جا رہا ہے بخاری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے حوالہ نیچے بخاری کا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت عبد الرحمان مناؤں اس خواب عام کے ذریعے مسلسل تین دن گھر گھر جا کر لوگوں کی آرا معلوم کی گھر گھر جا کر گھر گھر جا کر حالانکہ روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئے یہ گھر گھر نہیں ہے اگلی بات سنیے اس الیکشن میں خواتین بھی شامل ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار ایسی مثال قائم کی گئی میں پوچھتا ہوں یہ حدیث پہ کون سے لفظ نکالا ہے یہ بخاری کے لفظ کون سے ہیں جن سے یہ نکالا ہے کہ عورتیں بھی شامل ہوئی اور پہلی مرتبہ ایسا کیا گیا اور میں پوچھتا ہوں بتا تو صحیح حضرت صدیقی کے اکبر کا جب انتخاب ہوا تو عورتوں سے نہیں پوچھا گیا عمر تو خود کہہ رہا ہے پہلی بار ایسا ہوا بتا پہلے دو خلیفوں کے انتخاب میں کیوں نہیں پوچھا گیا حضرت صدیق اکبر کے انتخاب میں عورتوں سے کیوں نہیں پوچھا گیا تو خود کہہ رہا ہے پہلی بار پہلی بار یہ مثال قائم ہوئی اب یہ پہلی بار جو مثال قائم کر رہا ہے نا یہ یہی کر رہا ہے یہ حدیث میں نہیں ہے روایت بخاری کی روایت پیش کر رہا ہے اگر روایت بخاری سے یہ ثابت ہو جائے میں زبان کٹاتا ہوں بخاری میں حضرت عبد الرحمان بن عوف کا صرف رسوت بن مکھرنا صحابی کے گھر میں جانا ثابت ہے اور کسی کے گھر میں جانا ثابت نہیں ہے الفاظ میں پڑھتا ہوں عبد الرحمن بعد این من فضرب الباب حتى کو آپ فرماتے ہیں مشور مشور فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمان عوف رات سوتے ہوئے او آدھی رات کے وقت میرے پاس وہ تشریف لائے میرے پاس وہ تشریف لائے مشور بن مکرما کے پاس گئے فرمایا تو جا سو رہا ہے میں تین دن سے جاگ رہا ہوں میں تین دن سے جاگ رہا ہوں تو سو رہا ہے بات کو سمجھنا اب مشور کے پاس جاتے ہیں مشور کے پاس جا کر مشور کو کہنا تو سو رہا ہے میں جاگ رہا ہوں اتنا بڑی بد بختی ہے کہ اگر یہ کہے کہ عورتوں سے عورتوں کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں مسور بے مکرما عورت ہے سے پوچھ رہے ہیں تو عورت کو عورتوں کو نکال رہا ہے بتا یہ کہاں سے لیا یہ ڈنڈی کہاں سے ماری کہ بدایا و نہایا کی بات وہ بھی بلا براثرت جو بات ہے اس کو اندر سے اندر شامل کر کے بخاری کا حوالہ نیچے لکھ دیا تاکہ جاہل سمجھے بخاری کی بات ہے بخاری میں تو یہ بات ہے نہیں یہ تو اور وہ بھی میرا ہے اور وہ بھی مضبوط ہے اس کے مقابلے میں صحیح خود بھی مان اس کو بادری سمجھے یار بتاؤ اس کو کیا کہیں یہ دغا بازی نہیں دین کے ساتھ یہ کیا خبر سب ہے کیا تدلیس ہے بھائی یہ تو عجیب بات ہے کتنا بڑا ظلم بات ہے تاریخ کی کتاب کی اور وہ بھی بغیر صنعت کے سراسر غلط ہے جو صحیح روایتوں کے متصادم اور معارض ہے اس کو بخاری کی طرف منسوخ کر دینا اور میں پوچھتا ہوں بخاری کے لفظ صرف نکالو کون سے لفظ ہیں جس کا یہ مطلب ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ تین دن گھر گھر جا کر لوگوں کی آرا معلوم کی الیکشن میں خواتین بھی شامل ہوئی یہ دو باتیں گھر گھر جا کر اور پھر عورتیں بھی شامل ہوئی بس میں اتنا پوچھتا ہوں بتا تمہیں تو الیکشن اور سلیکشن کا بھی پتہ نہیں الیکشن میں رائے عام ہوتی ہے رائے بھی اس میں ہوتی ہے سلیکشن میں رائے خاص ہوتی ہے یہ سلیکشن کا الیکشن نہیں تھا تو نے الیکشن کا لفظ جو استعمال کیا بات نہیں سمجھے بھائی سلیکشن الیکشن کا پتہ نہیں ہے یہودیوں کو الیکشن یہودیوں کے الیکشن کو مسلمانوں کے کے تھا ایک کرنا چاہتا ہے تو بات نہیں سمجھے میرے بھائی جی، جی۔ بتاؤ یہ کیا ظلم ہے کون سی حدیث ہے میں پوچھتا ہوں بار بار پوچھتا ہوں بتاؤ اگر کوئی الیکشن کا حامی ثابت کرے بتاؤ بخاری کے کون سے لفظوں سے یہ نکالا معلوم ہوا یہ ظلم جان بوجھ کر یہ ظالم ایسا کرتے ہیں تاکہ فرنگی راضی ہو جائے اور پیسے مل جائے ہاں جی ہاں جی رہائش مل جائے پیسہ مل جائے رہائش مل جائے بے بے بے شک شک شک میں ان سے پوچھتا ہوں کیا رسول اکرم نے نہیں فرمایا مسلم یو سال قلعہ مشرقی نا واہ راہور میں فرمایا میں بری ہوں میرا کوئی تعلق نہیں اس مسلمان سے جو مشرقوں میں رہے کیوں فرمایا آپ نے سامنے آگ نہیں ہونی چاہیے کفر کی آگ میں جا کر بیٹھ جائیں حضور تو فرماتے ہیں مومن اور کافر کی آگ بھی آمنے سامنے نہیں کرو اگر یہ حدیث آسکتا کے اندر نہ ہو میں پوچھ یہ تو صرف ابو داؤد میں ہے نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے حدیث صحیح ہے لا تارا مسلم اور کافر کی آگ آمنے سامنے نہ ہو آگ ایک دوسرے کو نہ دیکھے تو مسلم کافر کو کیوں دیکھے بولتے نہیں پانی دا پانی واہ وغیرہ خیر ہم نے کون سی بار لینی ہے ہم نے دن میں لنڈی نہیں مارنی نہیں ہے اور بات سمجھے میری سمجھے نہیں سمجھے اور بدایا و نہایا کی جی، جی۔ اگر بات کو صحیح مان لینا مان بھی لے بے پاس صحیح تو نہیں ہے جی، اگر مان بھی لیں تو پھر بھی اس کے خلاف ہے الیکشن کے خلاف ہے بتاؤں کیوں خلاف ہے جی، جی، ہاں، ہاں، مہربانی بولتے نہیں خلاف اس لیے دیکھو بھائی ہو جی۔ اس میں آیا اکٹھے بھی وہ پوچھتے تھے لوگوں سے علیحدہ علیحدہ بھی پوچھتے تھے دو دو سے پوچھتے تھے اکیلے اکیلے سے پوچھتے تھے الانیہ پوچھتے تھے سر یہاں چھپ کر بھی پوچھتے تھے کیا میں پوچھتا ہوں الیکشن اسی طرح ہوتا ہے یہاں چھپ چھپ کر سب کو تمبو کناتوں کے اندر مہر لگانا ہوتی ہے جی جی, جی۔ کہو اس روایت میں تو اس میں تو صاف آ گیا آستاد سب کو اکٹھا کر کے بھی پوچھتے تھے کون ہو علیحدہ علیحدہ بھی پوچھتے تھے وفرا دو دو سے بھی پوچھتے تھے ایک ایک سے بھی پوچھتے تھے بھی پوچھتے تھے الانیا سر مجارا الانیا بھی پوچھ رہا کلیام بھی پوچھتے تھے تو میں کو میں کہتا ہوں بتا دو نہیں کیا کتنا ہوتا ہے یہ سارے خوبیا کیوں ہوتے ہیں اکیلا کیوں جاتا ہے دوسرا ساتھ کیوں نہیں جاتا اکیلا جاتا ہے سرے عام کیوں نہیں اگر اگر سے استقلال کرنا ہے تو شرم کرو پھر اسی طرح ہی کر لیا کرو بولتے نہیں چت کے ذریعے نہیں پوچھا تھا منہ سے پوچھا تھا تم بھی چتنا منہ سے پوچھ لیا کرو اگلی بار سنو اگلی بار سنو جی، جی۔ وہاں پر تو تم خود کہہ رہے ہو اس کے اندر آیا بچوں سے بھی پوچھا تو تم نے بچوں کا ووٹ کیوں نہیں رکھا شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے رکھو بچوں کا بھی ووٹ ہے بولتے نہیں یار کھاتے پوچھو پوچھو بچوں کا ووٹ بناؤ بولتے نہیں جی جی بولتے نہیں اگلی بات اگلی بات اب اب اور چھڑا سخت ہو گیا اللہ چلو اسی اسی بات کو لے لیتے ہیں جس کا آسرا اس نے لیا ہے ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مان لیا لیکن بتا ادھر یہ آیا یا دو بندے خلاف ہوئے تو انہوں نے بھی بیعت کر لی یہ روایت کہہ رہی ہے باقی سب صحیح کہتی ہیں سب متفق ہو گئے تھے ایسے ہے جی۔ جی۔ تو ادھر بیس بیس فیصد ووٹ پڑتے ہیں باقی ووٹ ڈالتے نہیں پھر اس کو اس سے کیسے ملا رہا ہے اس کا مطلب ہے پھر تمہارا بھی فرض بنتا ہے سب سے پوچھو بچوں سمیت پوچھو پورے ملک سے پوچھو ہر ایک ایسا کرے تم بیس فیصد سے ووٹ لے لیتے ہو باقی لوگ ویسے پیچھے رہ جاتے ہیں ووٹ کاشت نہیں کرتے ڈالنا گوارا نہیں کرتے ان کے بغیر کیسے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے ذرا بتا تو صحیح ادھر تو ایک بھی پیچھے نہیں رہا میں پوچھتا ہوں اگر ادھر اختلاف ہو جاتا فرض کرو آدھے ادھر آدھے ادھر ہو جاتے تو پھر کیسے چلتا ہاں۔ پھر کیسے ہاں، بنتا بتاؤ برابر اگر ہوتے بات نہیں سمجھے اگر کہے پھر انہیں چھ پائی بات ختم ہوتی تو پھر چھ پائی ختم ہونی ہے نا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں خاصوں کی رائے ہوتی ہے عوام کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر اسی وجہ سے حضرت عمر نے جو چھ منتخب کیے تھے ان چھ سے باہر عوام کو چننے کی اجازت نہیں تھی اگر عوام چھ سے باہر نہیں لے سکتی تو پھر اس کا مطلب ہے رائے خاص ہی ہے ہاں، بات نہیں سمجھی بات خیر میرے دوستوں بات کو سمجھنا اس کے بعد میں انتخاب اسلامی عثمانی اور ووٹنگ میں موٹے موٹے فرق ظاہر کرتا ہوں موٹے موٹے فرق کیا ہیں جی، جی۔ بتاؤں پرور جی، بتائیے بتائیے یہ ہے جی کہ ایک ہوتی ہے اصل حکومت جی، اصل حکومت جس کی چلتی ہو جی دوسری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پہلی جو حکومت ہے جو اصل حکومت ہوتی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اصل حکومت جس کی چلتی ہے دوسری ہوتی ہے سیلف گورنمنٹ جو اس کے بڑی حکومت اصل کے ماتحت ہو ہاں، اس کی مرضی کی پابند ہو بادری سمجھے جی، جی۔ جی۔ فرنگی نے جنیا جتنی ریاستیں جتنی ریاستیں نام نہاد علیحدہ کی تھیں جس کو آزاد ریاستیں کہتے ہیں اس نے کہا علیحدہ ان کو کہتے ہیں سیلف گورنمنٹ وہ جی یہ ماتحت ہے لیکن خود مختار ہے اپنے حکم میں چن لیا کرے یہ سیلف گورنمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں کہتے توجہ ہے اسٹیبلشمنٹ اصل حکومت جو ہے وہ فرنگی کی ہے اس نے ماتحت رکھا تھا اس نے کہا اوپر ہماری رہے گی نیچے تمہاری ہوگی اسی لیے اس نے جنرل گورنر بنائے تھے نیچے حکومت تم کرو گے اصل حکومت ہمارے باغ اس کو کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیچے والے کو سیلف گورنمنٹ وہ اصل ہے یہ ماتحت ہے نام نہاد خود مختار جس کو کہتے ہیں جی۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھ جی۔, جی اب بات کو سمجھنا میرے بھائی فرنگی نے اصل اپنی رکھی دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں جی۔ فرنگی کی مرضی کے خلاف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اب میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ اصل حکومت یہودی نے اپنے قبضے میں رکھی ہے اور ان کے پاس ہے بے شک یہ بتاؤ صحابہ کے دور میں اصل حکومت کس کی تھی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو وہ کیا کون تھی بس اتنا بتا سبحان اللہ اب اصل جو چناؤ ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا جی، جی، جی۔ پھر جو نیچے سیلف گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے دو ادارے ہوتے ہیں ایک ادارے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا انتخاب ووٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا وہ ووٹ کرواتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کرواتے ہیں ہاں۔ میں پوچھتا ہوں جو ووٹ کرواتے ہیں ان کا چناؤ کس نے کیا عوام نے کیا کہ انگریز نے کیا تھا وہ اصل حکومت نے کیا انگریز نے کیا اصل اصل نے جو مستقل ہیں جو ووٹ کرواتے ہیں وہ تو اپنے رکھے تو اگلے جو ہیں وہ آزاد ہیں جی چلانی اب بات کو سمجھنا میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ جو انتخاب عثمانی کرنے والے تھے وہ پانچ لوگ پانچ شخص ان کا انتخاب چناؤ کیا تھا فاروق اعظم نے ناطق بالحق کے بس فواہ کہتے ان کا چناؤ حضرت عمر نے کیا اور الیکشن کروانے والے کا چناؤ یہودی نے کیا اب میں پوچھتا ہوں کہ جو اصل ہیں وہ ایک جیسے ہیں نہیں ایک طرف عمر ہے ایک طرف یہودی ہے یہ ایک ہے تو شرم نہیں آتی جب اصل ایک نہیں ہے تو یہ نیچے والے ایک کیسے ہو سکتے ہو تحقیق ناریا حضرت صاحب مفتی علامہ چشتی صاحب سمجھنے جی، کمیٹی ہے چھ رکنی کمیٹی نہیں جی، ہاں جی، کہتے ہم کہتے ہیں چھ مقدس نفوس چھ مقدس اور پاکیزہ ہستیاں چھ مقدس لوگوں کی جماعت چھ کی مجلس شورا وہ چھ کا انتخاب چھ بھی پاک انتخاب کرنے والا بھی نام دیا وہ کون ہے فاروق اور ادھر پیچھے بابا جی بیٹھا ہوا ہے جس کو یہودی بھی کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں اگر تیرے سینا یہ اجازت دیتا ہے جی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہ عمر کے ساتھ جی معذ اللہ ان لائنوں کو ملایا جا سکتا ہے تو ملا لے ہاں۔ لیکن ایسا سینا جو ہے اس کو ہم ایمان سے خالی سمجھیں گے بے شک بے شک بے شک بے شک جی حضرت عمر تو عمر رہے حضرت عمر کے در کے کتوں کے ساتھ بھی جو ہاں۔ بے شک بے شک بے شک بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اللہ میں کہوں تو کوئی بعید بات نہیں جی۔ کہ ادھر اصل شیاتین ہیں جی جی ادھر اصل وہ ہے کہ جو رسول کا نائب ہے ہاں، فرشتوں سے بھی آلہ ہے ہاں، ہاں، فرشتوں سے بھی آلہ ہے فرشتوں سے بھی آلہ ہے جو اگلی بات جو چھ بندے چنے گئے تھے ان چھ کو چننا اور ان کو ترجیح دینا حضرت عمر کا کس بنا پر تھا جی جی ان کی دین اور دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل سوچ اور عمل کی وجہ سے تھا جی۔ اسی وجہ سے وہ اشرا مبشرہ میں سے تھے ہاں، ہاں، وہ چھ کے چھ کون تھے اشرا مبشرہ بتا اشرا مبشرہ میں سے جن انہوں نے ان کا نام جو پیش کیا تو اس وجہ سے کہ اعلیٰ درجے کے ہاں، دین اور دنیا کو سمجھنے والے تھے اسی طرح ہے نا جب وہ اعلیٰ درجے کے تو معلوم ہوا دین ہی اصل بنیاد بنی ہے میں پوچھتا ہوں ادھر دین ادھر ادھر جی، جی۔ امیدواروں کے لیے جو شرائط رکھے جاتے ہیں وہ دینی ہیں اور ہیں ایم ایل اے کے چلتے پیٹے میٹے یہ سکول پڑھا اس میں کوئی بتاؤ کوئی جانل داری دیکھی جاتی ہو کوئی خدا اور بھی دیکھی جاتی ہو کوئی دنیا کی سمجھ دیکھی جاتی ہو اور اس کے اندر انسانیت دیکھی جاتی ہو کیا دیکھتے ہیں بی اے ہاں جی،, ہاں جی میں پوچھتا ہوں انہوں نے بی اے دیکھا تھا انہوں نے تو قرآن کا حفظ بھی نہیں دیکھا خالی ہاں، ہاں، قرآن کے حافظ ہیں نہیں انہوں نے فرمایا وہ جن سے رسول جاتے ہوئے راضی ہوئے کیسے ملاتے ہو وہی بات ہے گدے اور گھوڑے برابر ہو گئے کیا سمجھ نہیں آ رہی اگلی بات بتا وہاں پر افضلیت کو سامنے رکھا گیا تھا یا کثرت کو سامنے رکھا گیا تھا یہاں پر افضلیت دین دنیا کی کوئی چیز شرط نہیں ہوتی یہاں پر صرف کثرت یہاں پر تو صرف کثرت دیکھتے ہیں زیادہ کس کے پاس ہیں ایسے ہیں زیادہ کو چنا جاتا ہے یہاں پر زیادہ جس کے ساتھ اس کو چنا جاتا ہے چاہے وہ زمانے کا شیطان بھی ہو بے وقوف بھی ہو احمد بھی ہو نشئی بھی ہو سب کچھ ہو جی۔ ادھر کے کو چنا جائے اس کو ادھر میں یار کثرت ہے ادھر میں یار فضیلت ہے ادھر دیکھ حضرت اسی بخاری کے اندر ہے اسی بخاری کے اندر ہے بولتے نہیں اسی بخاری کے اندر ہے یہ کتاب الاحکام کی روایت ہے اور وہ روایت جو ہے جس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں میں افضل جو بندہ ہوگا آن میں سب سے بلند ہوگا میں اس کو چنوں گا عبد الرحمان بن اوری جی تھا بخاری کے اندر بولتے نہیں یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کثرت کو دیکھوں گا انہوں نے فرمایا میں نے دیکھنا ہے شان کو اور وہ تمام لوگ سمجھتے تھے کہ جو شان میں زیادہ ہوتا ہے اسی کو آکم بنانا بولتے نہیں یار اچھا۔ ہاں، بولتے نہیں دوستو تقدیر حضرت قبلہ حضرت صاحب کے علاوہ فضل میں چشتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے نہیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لفظ بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر لفظ یہ ہیں قال عبد الرحمن افتجعلونه الیا والله علیا اللہ آل و عن افضلکم حضرت نے فرمایا تم مجھے اس کام کا بڑا بناتے ہو انہوں نے کہا ہاں فرمایا اللہ کی قسم فرمایا واللہ علیہ اللہ میرے اوپر ہے کیا مطلب اللہ دیکھ رہا ہے میں اس کو گواہ بناتا ہوں کہ میں افضل کو چھوڑ تم میں سے جو افضل ہے اس کو چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جاؤں گا میں افضل کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اللہ اکبر <laughs> معلوم ہوا انہوں نے افضلیت کو معیار بنایا افضلیت کو معیار بنایا کثرت کو نہیں کثرت کو نہیں بنایا افضلیت کو معیار ہائے واہ واہ یہ کن کو آپ نے فرمایا تھا اللہ اکبر و کبیرا اور مزے کی بات آ گئی حضرت عثمان علی کو فرمایا کہ تم میں تم دو میں سے جو افضل ہوگا نا میں اس کو چنوں گا بولتے نہیں معلوم ہوا وہ جس طرح صدیق اکبر کا انتخاب ہوا کہ سب نے کہا تم ہم سے افضل ہو لہذا ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں پھر حضرت عمر افضل ہوئے ان کو چنا گیا یہی طریقہ کار رہا اسی وجہ سے تمام عقیدے والوں نے لکھا کہ ہمارے ہاں جو ترتیب خلافت کی ہے یہی ترتیب افضلیت کی ہے ہاں۔ جس طرح چار خلیفے پہلا صدیق پھر فاروق پھر عثمان پھر علی ہے اسی طرح شان میں بھی شان میں بھی یہی ترتیب ہے پہلے نمبر پر شان صدیق کی ہے پھر فاروق کی ہے پھر عثمان کی ہے پھر علی کی ہے کیوں کہ جس طرح شان تھی اسی طرح خلیفے بنائے گئے اللہ عن افم ادھر یہ ہے ادھر دین ادھر دین ادھر شان اور فضیلت دینی وہ ہے اور ادھر کسرت چاہے شیطان کے پاس ہو یہ کیا ہوگا پھر کیسے ایک ہو گئے بھائی تو بولتے نہیں یار آگے سنیے میرے بھائی وہاں بیعت تھی پوچھو تو صحیح چھ جی، جی۔ کا چننے چھ کو چننے کے بعد بیعت سر عام باقی لوگوں سے بیعت لی جا رہی تھی پھر بیعت کس لیے تھی یہاں پر تو بیعت کا نام ہی نہیں ہوتا نہیں ہوتا ووٹوں میں ہاں جی ایسے نہیں ہوتا وہاں پر تو ممبر پر بیٹھ جاتا تھا بیٹھ گئے حضرت عثمان اور ہاں، ہاں، جتنے ہاں۔ خلیفے بنے لوگ آتے قطاریں باندھ باندھ کر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیت کرتے تھے کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم تیری اللہ کی کتاب نبی کی سنت پر بیعت کرتے ہیں تیری تابے داری کریں گے جب تک تو اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق چلے گا خرچ کرتے تھے اللہ واہ واہ اللہ کیوں سر عام بیعت نہیں ہوتی واہ اب یہاں پر بھول گئے یہ کسی اور کے لیے مطلب کہ سمجھ کر پینا شروع کر دیا <laughs> مطلب کے خلاف ہو تو تھو تھو تھو تھو یہ کیا ہوا <laughs> سمجھ کہ اگلا فرق سمجھو بھائیو جی۔ بات کو سمجھنا ووٹوں جی۔ اور اس انتخاب میں اگلا فرق یہ ہے کے ووٹوں میں دولت اور سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور وہاں پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں اسلامی انتخاب میں ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا واقعی یہاں پر سرمایہ اسی وجہ سے اقبال بولے جی حریف ہے یا رب سیاست شرم آنی چاہیے اقبال کہتے ہیں یا اللہ یہ فرنگی سیاست کی یہ تیرے مقابلے میں ہے وہ اقبال داری منڈا کہتا ہے تیرے مقابلے میں اللہ اور تو کہتا ہے یہ یہودیت کی شیطانی یہ خدا کا ہی حکم ہے اور خدا کا بھی ہے ہے تیری یا رب سیاست فرنگ مگر ہے اس کے گزاری فقط امیر و رئیس کیوں امیر و رئیس اس کے گزاری کیوں ہیں کیوں کہ جو ہیں چھٹے باز ہیں لگاتے ہیں اور لوٹتے ہیں ایک کروڑ لگاتے ہیں پچاس کروڑ کماتے ہیں ہاں جی، ہاں جی۔ لہذا یہ جوئے باز اور سٹے باز ہی اس کے حامی ہیں ہاں جی، غریب اس کا حامی نہیں کیونکہ ادھر سرمایہ لگتا ہے سرمایہ لگتا پر لانک لگتی ہے سرمایہ لگتا ہے بے شک بے شک بے شک بولتے نہیں سبحان اللہ یہ اس وقت جو ملاؤں کا الیکشن ہوا لاہور والا ملاؤں کا جی۔ تو اس کے اندر ان سے پوچھا گیا اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا کیسے لگایا ارے میں پوچھتا ہوں ملا کو تو اتنا پیسہ ادھر ادھر سے لوٹ کر لگانا پڑتا ہے تو دوسرے کیا کریں گے یہ تو دین پر بلاتا ہے ووٹ جو دین پر لیتا ہے اس کو تو اتنا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں ملا کو بے شک تو دوسروں کا کیا حال ہوگا توجہ ہے پھر ادھر ووٹ خریدے جاتے ہیں بے شک اپنے حق میں قائل کیے جاتے ہیں جا جا کر ان کو جھوٹ سچ ہر طرح بول کر دھوس دھاندلی دھوس ڈرا دھمکا کر لالچ اور خوف دونوں طریقے سے ووٹ اپنے کیے جاتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں ادھر کوئی لالچ تھی کوئی خوف تھا بولتے نہیں ادھر کسی کو منوانا مقصود ہی نہیں تھا یہ دیکھنا تھا کون کسی کو مانتا ہے تو سب نے کہا ہم عثمان کو پہلے مانتے علی کو بعد میں مانتے بولتے نہیں ہیں پھر ادھر اگلی بات سنو ووٹوں میں پانچ سال پانچ سال بعد باندھے ہیں یہ باری کس لیے باندھ رکھی ہے اور وہ جو انتخاب تھا اسلام کا شرم کرو اس کے اندر پانچ سال کو دکھاؤ نہیں پانچ سال کے بعد دوسرا جاتا ہے خیر ہے حضرت اسلام میں یہ کوئی مدد براثر نہیں جتنا دیر زندہ رہے گا جتنا دیر زندہ رہے گا گمل کرتا رہے گا اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کی حکومت سب سے پہلے تو سید لمبے آ ہے آپ جتنا دیر حیات ظاہری کے ساتھ رہے کسی کو خلیفہ بننے کی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہو سکی سے صدیق کا دور آیا آج دو سال سات مہینے خلیفے رہے کتنے مہینے دو سال سات مہینے ادھر پانچ کدھر گئے اس وجہ سے جتنا زندگی تھی اتنا دے رہے جب باری آئی حضرت عمر کی تو دس سال کچھ مہینے دس سال کچھ مہینے اب پانچ سے بڑھ گئے شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی نیا باری آتی ہے عثمان کی بارہ سال رہے جب مولا علی کی باری آئی چار سال کچھ مہینے رہے حضرت معاویہ کی بار حضرت حسن کی باری آئی چھ مہینے رہے آپ نے اگلے کے خبر کر دی حضرت معاویہ کی باری آئی آپ چالیس سال بیس سال عمارت بیس سال چھوٹے حاکم نیچے رہے علاقے کے اور بیس سال پورے مسلمانوں کے رہے جس کو امیر المین اور خلیفہ کہتے ہیں بیس سال ان کی خلافت ہے بیس سال خلافت ہے اور میں پوچھتا ہوں شرم نہیں آتی یہ بتاؤ پانچ سال یہودیوں کے لیے ہیں یا اسلام سے لیے ہیں اچھا! اللہ قرآن میں فرما نے جس کسی نے بخاری کا حوالہ پیش کیا اس کا سہارا لیا کو لینے کی کوشش کی تو ناچیز نے بخاری کے حوالے سے رد کیا ہے ورنہ قرآن پڑھو تو ایمان سے قرآن ہی کافی ہے خدا پاک کو صاف فرما رہا ہے اگر تم زمین میں اکثریت جو اکثریت ہے اگر اس کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور ووٹوں میں ہوتی اکثریت ہے اب کیا کرو گے کیا کرو گے دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے لا یہ قبل خبیر ہوتی ہے بلو آ گئے بات کثرت کبھی اور میں پاک پلیس برابر نہیں ہے چاہے پلیس بہت زیادہ ہو اتنا کثرت ہو پلیتوں کی کہ تم دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے ہو اتنا لمبا اجتماع اتنا لمبا پروگرام اللہ فرماتا ہے نہیں یہ پاک اور پلیت برابر نہیں ہے پلیتوں سے یہ خدائی بھری ہو ایک ہمارا پاک اچھا ہے میں پوچھتا ہوں کیا یہ نہیں ہے یہ غانت ہے یہ اسی پر پڑی ہوئی میں پوچھتا ہوں بے شک بے شک بے شک اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان اللہ خیر میں مشرق ہے فرمایا مسلمان غلام ہو مشرق سے یہ بہتر ہے غلام آزاد نہیں غلام جو ہوتے غلام جو ہوتے تھے جی اللہ فرماتا ہے وہ بہتر ہے اب میں پوچھتا ہوں شرم نہیں آتی خدا تو غلام کو بہتر کرتا ہے ہاں؟ اور تم ولیوں کے برابر کافر کو کر لیتے ہو نبیوں کے برابر کر لیتے ہو الیکشن شرم آنی چاہیے اگلی بات سنو میرے بات دوستو سنو تو بات کر رہا تھا پانچ سال باندھے کہاں کیوں باندھے کبھی سوچا لوٹنے کے لیے جیسے جی، جی۔ سو مداری اور قوال بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، قوال آگے قوالی کر رہے ہو پچھلے انتظار ہوتے ہیں جگہ خالی ہو تو ہمیں بھی موقع ملے تو وہ کہتے ہیں تیرے باپ گیا بیٹھ گیا اور سانو بھی بن رہے بیٹھے ہیں ناز خان جسے ویستے ہیں پچھلے اگلا لٹن دیا کھان دیا ساری واری نہیں آن ڈی گندا پیچھے کھچ کے کپڑا کٹیا حقیقت حقیقت بالکل اور مداری بیٹھے ہوتے ہیں مدار پونا کرتے ہیں کچھ ٹولے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ آگے اپنا تماشا کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں یار جگہ نہیں چھوڑ رہا وہ کہتا اٹھ پاؤ جمع ہو گئے جی جی انہوں نے کہا بکریاں کھانی ہیں ایک بڑا بننے لگا انہوں نے کہا بھائی بات انصاف کی تیرا اگر حق بنتا کھانے کا تو ہمارا بھی بنتا ہے باری بناؤ باری کے ساتھ چلو جی یہ نہیں ہے کہ تم ہی کھاتے رہو ارے بھائی یہ الیکشن میں پانچ سال کھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کم وقت جب لوٹنے اور کھانے کے لیے آتے ہیں تو شرم کرو بدلتے کیوں ہو کم از کم عوام کو چاہیے کہ ایک کو بیٹھنے دے کیوں خوش میں وہ رجا ہوا ہے صحیح بات ہے وہ کھا کر پیٹ بھرا ہوا ہاں، جیسے مثالیں دیتے خوش کو چھوڑ دو ہاں ہاں ہاں صحیح بات ہے کوئی بیٹھا رہے اگر دوسرا آئے گا تو زیرو سے شروع کرے گا صحیح سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہتے ہیں گدے کے گدے کی پیٹ زخمی تھی اس پر کوا بیٹھا ہوا جی جی وہ چونچ کے ساتھ کھا رہا نوچ رہا تھا اس کی پیٹ ایک شخص آیا اس نے کوا اڑا دیا گدا بول پڑا اس نے کہا تو نے ظلم کیا اس نے کہا میں نے رحم کیا ہے کبا تمہاری پیٹ کھا رہا تھا میں نے اڑا دیا ہے اس نے کہا یار وہ کمینہ پیٹ پیٹ بھر کے بیٹھا ہوا تھا اس کو اڑا دیا اب دوسرا آئے گا تو صفر سے شروع ہو جائے گا تو میرے لیے یہی اچھا ہے کہ وہی بیٹھا رہے پیٹ بھرا ہوا ہے ہم بھی گدے ہیں پیٹ زخمی ہے بے زبان قوم ہے ہماری ہم بھی بے زبان ہیں تو چاہیے کہ ہماری میں پیٹ سے ایک کبار پیٹ بھر کر کھاتا رہے نہیں سمجھ آ رہی دوسرے کو نہ ہی آنا چاہیے اگر آئے گا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہماری پیٹ ہی گوشت سے خالی ہو جائے لہٰذا حق بنتا ہے بولتے نہیں اگلی بات سمجھو فرق دیکھو اسلام میں اچھا پھر یہ ہے حضور سے یہ اگلی بات جو سمجھا رہا ہوں آپ علیہ السلاط و تسلیم کی حدیث ہے جو سیاح کے اندر بخاری مسلم شی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا جب وہ خلیفہ بن جائے دوسرا اس کے خلاف کرے تو قتل کر دو اس کی مخالفت کرے تو قتل کر دو اور ووٹروں میں جمہوریت میں یہ ہوتا ہے ایک بیٹھتا ہے تو چھ مہینے بمشکل گزرتے ہیں اور شور شروع ہو جاتا ہے کرنے شروع مجھے اتارو اتارو نکالو گو گو بلانا گو گو گو بلانا گو گو کے بچے میں پوچھتا ہوں اگر اسلام کا سہارا لیتے ہو تو گو کے بچے بتاؤ یہ گو گو کہاں سے آیا گو گو کہاں سے آیا شرم آنی چاہیے گو گو کہاں سے آیا بولتے نہیں گو گو کہاں سے آیا حضور نے فرمایا فخ لا دوسرے کو قتل کر دو ادھر پانچ سال کے اندر اندر شور شروع ہو جاتا ہے اتارو گو گو معلوم ہوا یہ گو یہ بو ان کو کہو یورپ کا راستہ لو ہم سے دور جاؤ ہو آئی کہ نہیں اور علیحدہ بیٹھ کر اپنے مقدر کو رو سمجھ ہی آ رہی معلوم ہو کوئی تلک نہیں ہے ہاں، بولتے نہیں ہاں۔ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں, ہاں،, ہاں۔, ہاں۔ سمجھ آ گئی میرے دوستوں جی، جی، بات ہاں ہاں پچاس آدمی حضور نے حضرت ابو طلحہ حضرت عمر نے حضرت ابو طلحہ نے انصاری سے فرمایا تھا پچاس آدمی لے کر دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ چھ بندے اندر کمرے میں مجھے پتا ہے گھر میں بیٹھ کر مشورہ کریں گے لہٰذا یہ چنیں گے تم نے باہر رہنا ہے کوئی اندر نہ آیا ہم بندہ وہ تو اندر آنے نہیں دے رہا جب چنا گیا آپ نے فرمایا جب چنا ذرا جی۔ وہاں پر یہ ہے کہ چھ کے سپرد رہا چھ پاکوں کے سپرد رہا ادھر دوسروں کے سپرد نہیں کیا گیا اور ادھر یہ ہے کہ عملوں کے سپرد ہو جاتا ہے اور عملے خوب دھاندلی کراتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں جو کچھ ہو جاتا ہے سارا یہ کیا ہے پھر یہ چھ کے اندر جو رکھا گیا تھا اسی میں راج تھا اس کا مطلب یہ نکلا کہ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے بولتے نہیں اگلی بات سنو ہائے بات سمجھو میرے بھائی حضرت اس انتخاب کے اندر کسی کی رائے جو لی رائے لینا مقصود سیاسی طور پر رائے لینا مقصود نہیں تھا ایمانی طور پر مقصود تھا کیا مطلب کہ صرف یہ پوچھ معلوم کرنا ہے ایمان کے اس کے اعتقاد میں کون افضل ہے یہ ہے یہ ایمانی مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ سیاسی رائے لینا مقصود نہیں تھا کیونکہ سیاسی رائے کے اندر لینے سیاست سیاسی رائے لینے میں توجہ ذرا سیاسی رائے لینے میں ضروری ہوتا ہے کہ اگلا صاحب رائے ہو رائے صاحب رائے ہو ہاں اور تو, تو بچوں کی مثال دے رہا ہے کہہ رہا بچوں سے پوچھا جا رہا تھا تو بچے رائے والے ہوتے ہیں کیا سیاست میں ان کا کیا دخل ہوتا ہے معلوم ہوا صرف ایمانی رائے لینا مقصود تھا کہ بتاؤ تمہارے اعتقاد میں افضل کون ہے یہ بات تیری جدایا کی بات تیری طرف لوٹ آئی کہ اگر اس کو صحیح مانتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سیاسی رائے لینا مقصود نہیں تھا ایمانی رائے لینا کیوں کہ ایمان کا تعلق ہر کسی سے ہے بچے سے بھی پوچھ سکتے ہیں بچے بتا سدی کے اکبر افضل ہیں کہ عمر افضل ہیں کون اعلیٰ ہے بتا تو صحیح لیکن جب حاکم سننے کی باری آتی ہے تو بچے کو نہیں تو خود کہہ رہا ہے کہ اور بچوں کو اس ووٹوں میں علیحدہ رکھا ہوا ہے کیوں رکھا ہوا ہے بتا کیوں رکھا ہوا لہدا بے سمجھ ہے بے سمجھ ہے اچھا ادھر بے سمجھ نہیں آ سکتا ادھر بے سمجھ آ سکتا تھا بڑوں کو چننے اتنے بڑے لوگوں کو چننے کے لیے بے سمجھ رائے دے سکتا ہے اور آج کے بدھوؤں کو سمجھ چننے کے لیے رائے نہیں دی جا سکتی ہاں۔ بچے سے کیوں رائے نہیں جا ہاں، حق حق بڑھ بڑھ رہا ہے رہا ہے وہ تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ رائے ایمانی اور رائے سیاسی میں فرق کیا ہوتا ہے وہاں پر ایمانی رائے لی جا رہی تھی سیاسی نہیں لی جا رہی یہ نیا نقطہ اللہ کے فضل سے جو کشتی کے بعد ملے گا بولتے نہیں ایمانی رائے تھی سیاسی رائے نہیں تھی واہ بولتے ہیں اگلی بات ووٹنگ کا اطلاع کیسے لادین طریقہ انتخاب پر ہوتا ہے کہ اس میں سے محض لادینیت کو ہی اٹھا لیا جائے تو اس پر ووٹنگ کا اطلاع کسی طرح درست نہیں رہے گا مثلا ادھر دیکھ اگر ووٹنگ اور اسلامی انتخاب میں فرق دیکھو کہ اگر صرف اتنا شرط کر دیں کہ یار دین ہم نے دیکھنا ہے پہلے جو ووٹ دے گا پہلے دین دیکھا جائے گا اگر دین والا ہے تو ووٹ دے سکتا ہے ورنہ نہیں اگر یہی صرف دین کی شرط رکھنا ایمان سے کہو یورپ والے وغیرہ یہ سب اس کو ووٹ دیں گے نہیں نہیں دین کی شرط رکھنے سے ووٹ نہیں بن سکتا جس میں لا دینیت ضروری ہو لا دینیت کی شرط ہو کہ میاں نیک بد کافر مومن کوئی تمیز نہ کرو جس کے اندر یہ شرط ہے اس کو اسلام کے ساتھ کیسے ملاتے ہو اگلی بار سنو ادھر بڑی عجیب پتے کی بات ہے جی۔ حضرت عثمان غنی کے انتخاب میں دین پہلی شرط تھا حتیٰ کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی اور سے پوچھا ہی نہیں گیا کیوں حضرت عثمان کو پہلا نمبر دینا حضرت علی سے یہ صرف سنیوں کا مذہب ہے یہ صرف سنیوں کا مذہب ہے تو سب نے اتفاق کیا ٹھیک ہے عثمان ہوں اس کا مطلب ہے کسی اور سے پوچھا ہی نہیں گیا ورنہ دوسرے کہتے نہیں بھائی ہم تو علی کو سب مانتے ہیں دوسرا تو ہے ہی کافر بولتے ہیں ہے خلاف اہل سنت ہی نہیں تھا خلاف اسلام ہونا تو درکنار رہا بے بے بے شک شک شک جو ہے جی، جی، اگلی بات سنو جی۔ ووٹروں میں اگر ووٹوں میں دین کی شرط لازمی قرار دے بھی دی جائے نا تو ووٹوں میں جو کوئی ادات اور جکڑ بندیاں رکھی گئی ہیں اور جو احمالات اور بے لگامیاں بے قیدیاں رکھی ہیں جیسے خیموں پر پردوں کا شرط ہونا خیموں پردوں کا شرط ہونا ہاں جی اور بے سمجھ بے وقوف کو جو دینی اور دنیاوی بصیرت سے یکسر خالی پھر اوباشوں اور آوارہ لوگوں کو بھی شامل انتخاب کرنے کو ضروری قرار دینا یہ ووٹنگ کے غیر معقول اور سراسر مضر اور زہریلے اثرات سے لبریز ہونے کے لیے کافی ہے جبکہ یہ چیز ادھر نہیں ہو سکتی اسلام میں جس کی وجہ سے ووٹنگ کا انتخاب عثمانی سے تناسب پیدا کر کے سراسر ظلم و جہل کرنا ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلام میں سمجھ نہیں آئی میرے بھائی بولتے نہیں ہو تو میرے دوستوں یہی کہیں گے کہ سچ کہے گا اقبال اٹھا کر پھینک دو بار الیکشن ممبر کونسل صدارت بلائے ہیں خوب آزادی نے میاں نجار بھی سیے گئے تیز ہیں جبابے میں میں کہوں گا اگر ووٹ کو ووٹ کی نوشت اور شر کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو نہ چھوڑو لیکن اتنا کرو کہ دین اور مذہب کے ووٹ نہ کرو دین اور مذہب جو ہے نا اس کے ووٹ نہیں ہو سکتے اور یہ آخری بات ہے جی۔ ووٹ اور اس کی فرق کی بڑی بات یہ ہے تو ادھر نظام اسلام کا تھا نظام کے ووٹ نہیں تھے شخصیت کے یہاں تو اتنا تمیز نہیں ہے کہ کے نظام کے ووٹ ہو رہے ہیں ایک طرف اسلامی نظام ایک طرف دوسرے مذہبی ہیں اسلام ہونا چاہیے دوسرے کہتے ہیں اسلام نہیں ہونا چاہیے تو تمہیں شرم نہیں آتی یہ تو ہے سر کو لہذا تھا نہ کرو اپنی جان پر دین اور مذہب کو ووٹوں کا مسئلہ نہ بناؤ رہی دنیا یہ گٹر وغیرہ جو ہے اس کے لیے اگر کرتے ہو تو کرتے رہو ہاں جی اس کے اندر اس کے اندر بھی اگر تم جو ہے وہ شرح اور عقل کا پاس نہیں کرو گے تو پھر تم اس میں بھی مجرم بن جاؤ گے لیکن اتنا بات یہ ہے اتنا بات ضرور ہے کہ اس میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے دنیا کے ووٹوں کی لیکن دین اور مذہب کے ووٹوں کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی دین کو ہر صورت میں ماننا پڑتا ہے مذہب کو ہر صورت میں ماننا پڑتا ہے ادھر دو رائے نہیں ہو سکتی نہ رائے دی جا سکتی ہے دین میں دین میں کسی کی رائے کو دخل دینا کم ہے اس کو مانگنا پڑتا ہے اسی طرح جس طرح ہے مذہب جو ہے اس کے اندر علماء کی رائے کو دخل ہوتا ہے لیکن مذہب جو مشہور ہوا ہے سنت کا اس کی اتباع ضروری ہوتی ہے اور جو دنیا ہے اس کے اندر جو امور دنیا کو تحت سوچا جا سکتا ہے بات آئے سمجھ آئی گئی لہذا میرے بھائی جن لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں سمجھ آئی کہ نہیں وہ بدنیت لوگ ہیں وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہودیت میں ضم کرنا چاہتے ہیں اسلام سے یہودیت اور اسلام جاہلیت اور اسلام کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور یہ کبھی نہ ایک ہوئے ہیں نہ ہو سکتے اتنا تبیر نہیں رسول اکرم صلی اللہ یہ بات رہ گئی اور بعد میں اب یاد آ رہی ہے جی، جی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی حدیث شریف کا کیا بنے گا اور اس طرح کی دیگر احادیث جن کے اندر صاف آیا جی۔ حضور نے ایسے ہی حالات کے متعلق یہ مسند احمد کی حدیث ہے سند حسن اس کی سند حسن ہے اور ملاتے ہیں تو یہ صحیح بن جاتی ہے لے ریری حدیث صحیح لے بن جاتی ہے इबन माजा की रिवायत इसके साथ मिलाएं तवज्जो जरा वो क्या है हजूर ने फरमाया इन अमामत सज्जाल सरीन खद्दाह يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخبر فيها الامين ويؤتمر فيها الخائن ويتكلم فيها الله قيل وما الله قال الف الف الفويسق يتكلم في امر العامه اور ابن ماجہ کے اندر ہے اب راج الاف تھے یا کلبی اب حضور نے فرمایا دجال سے پہلے دھوکھے باز سال ایسے سال ہوں گے ایسا زمانہ ہوگا جو دھوکے باز زمانہ ہوگا اس دھوکے باز دور کے اندر فرمایا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور امین جو ہے نا اس کو قائم کہا جائے گا اور جو خائن ہے اس کو امین بنایا جائے گا اور پھر اس کے اندر روئے بیگا اس دور میں روئے بیگا لوگ کلام کریں گے یا اس میں روئے بے کون ہوتے ہیں فرمایا جاہر بے وقوف نکما وہ بھی عامہ حکومت کے مسئلے میں بولے گا اور دخل دے گا یہ ہاں، کہاں جائے گا اس لیے کسی ایک حدیث کا جواب دے دو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں اس دور میں جاہل گوار بے وقوف شاخ لوگوں کے معاملے لوگوں کی حکومت کے اندر حکومت کے اندر وہ بولے گا کہے گا اس کو بنا دو اس کو بنا دو ووٹ ووٹ یہ دے کر مداخلت کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں کبھی لوگ ووٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے بتایا یہ کے سال ہوں گے ہاں جی کے سال ہوں گے ہاں جی اور باقی دیکھ لو کہ وہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہاں، کہ بندہ بندہ اس کام کے اندر حکومت جیسے مسئلے میں نشے بھی نشے بھی ڈال رہا ہے فلاں بھی کر رہا ہے سب ایسے ہے ایمان سے بتا کنجر کبینا ہر طرح کا بندہ بول رہا ہے اور کلام کر رہا ہے حضور نے فرمایا یہ وہ سال ہوں گے جن کے اندر سراسر دھوکا سراسر دھوکا اتنا کمینے سال ہوں گے اتنے کمینے لوگ ہوں گے سچے کو جھوٹا جھوٹے کو سچا امین کو قائم قائم کو امین اور یہ وہی حال ہے اب دیکھ لو میں پوچھتا ہوں کیا ایسی حادثے ایسی حادثے مبارکہ جو ہے وہ نہیں پڑی حضور فرماتے ہیں حضور تو مذمت کر رہے ہیں کہ عوام الناس کے بندے ایسے بے وقوف جاہل ہیں بدفیر اور بدکار لوگ فاسق لوگ جو میں ایسے کلا ضائع کرائے بچہ اور ساتھ ایک قبیلے کے لیے منہ پر مایا دخل دیں گے ہاں جی حکومتی معاملات کے اندر بولیں گے بنائے گا ہاں جی بنے گے بھی بنان والے بھی وہی اتارنے والے بھی بظاہر کوئی بھی اپنی طرف تو پیچھے سے کسی کام کرتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے تو اب بتاؤ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے یہ ہوگا تو یہی ووٹوں کا اشارہ تو حضور نے کر دیا ووٹوں کی مذمت تو حضور نے کر دیا ہے ووٹوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہر نئی کمینہ اور ہر طرح کا بندہ جو ہے وہ حکومت میں مداخلت کرتا ہے حضور نے فرمائی ہے کل نہ وہ تین ہال ہوئی بدکار بندے بھی بولے کے مسئلے بھی دور ہے حضور کو اتنا فرما رہے ہیں اور تمہیں ہزار ہی آتی ہے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا تک نہیں ہے کے پیچھے حدیثوں کو بھی پیچھے پھینک دیا ہے جاؤ اس کا جواب دیا سچ کہہ گئے اقبال افسوس یہ ہے اسلام کو کفر کے لیے استعمال کرنے والوں کے لیے اقبال کہہ گئے کسی خبر قبر کے لے کر چلا مستفر خبر کے لے کر چلا مستفر جہاں میں آگ لگا گئی پھر بھولا گئی کیا مطلب مصطفیٰ کے دین کی بات آگے کر کے ابو لہب ابو لہب کیا مطلب کفر کے پیچھے چلنے والے اسلام سے منافقت رکھنے والے آگے اسلام کا نام پیش کر کے اسلام کی باتیں پیش کر کے لوگوں کو مرکرہ کریں گے لیول اسلام کا کام کفر کفر پر اسلام کا لیول سے لگا دیں حرام پر اسلام کا لیول لگا دیں پر اسلام ٹائم لیبل میرے دیں تین